سات سال گزرے ان سات سالوں کے بعد تنگ دستی کے اور قید سالی کے سات سال آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انتظام کے مطابق غلہ دینا شروع کیا ملک کے لوگوں کو بھی اور بیرون ملک کو بھی اور قرآن کریم کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ غلہ دیا کرتے تھے یہ خبر دنیا میں پھیلی یہاں تک کہ مصر سے کنان بھی پہنچی قید سالی بھی کنان پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پریشان انہوں نے جب یہ سنا کہ مصر میں کوئی عادل بادشاہ ہے اور وہ ہر آدمی کو ایک اونٹ غلہ دے رہا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ بچوں تم بھی جاؤ اور وہاں سے غلہ خرید کر کے لاؤ بھائی مصر گئے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت میں غلہ دے رہے ہیں وزارت عظمہ کے عہدے پر ہیں وزارت خزانہ کے عہدے پر بھائی نہیں پہچان پائے یوسف علیہ السلام نے پہچان دیا قرآن کریم نے اب یہیں سے بات شروع کی ہمارے ذہن کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عہدے پر پہنچے تو اس کے بعد کا بیان فرمانا تھا پھر کیا ہوا غلہ کس طرح اکٹھا کیا گیا کاشتکاری کا کیا انتظام ہوا لیکن پرانے کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے جو چیز انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور جس کے بیان کیے بغیر واقعے کی کڑیاں نہیں جڑتی ہیں بس اسی کو بیان کرتا ہے چنانچہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات وجہ اخوت یوسف اور آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخ علیہ تو داخل ہو گئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فعار تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا وہ لہو منکرون اور وہ ان کو اجنبی سمجھتے رہے اور وہ ان کو اوپرا ہی سمجھتے رہے یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچانا اور بھائی کیوں نہیں پہچان سکے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یوسف علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو بالکل چھوٹے تھے اور بھائی اس وقت بھی بڑے تھے پکی عمر کا آدمی جلدی بدلتا نہیں ہے اس کا ڈھانچہ اس کا رنگ اس کی شکل و صورت بچہ بدلتا رہتا ہے داڑھی آتی ہے اور ظاہری شکل و صور بدلتی ہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں یوسف علیہ السلام نے ضرور پوچھا ہوگا کہاں کے رہنے والے انہوں نے جواب دیا کنان کے رہنے والے ہیں کنان کے کہاں کے رہنے والے ہو تو انہوں نے عرض کیا ہوگا فلاں خاندان کے ہیں فلاں کے بیٹے ہیں یہ یہ ہمارے نام ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کوئی آدمی باہر سے آئے اور حاکم سے پوچھے تو کہاں رہنے والا ہے تیرا کیا نام ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے انسان فارا فہم تو انہوں نے پہچان لیا وہ ہوں لہم ان اور وہ ان کو اجنبی سمجھتے رہے یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی ان کو اچھی طرح رکھا اب ان کو الوداع کرنے کا وقت آیا ولما جب ہوں اور جب تیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی ان کے تیاری کے سامان کے ساتھ بھی من فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی من لے کر آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو تمہارا بھائی ہے من ابھی تم تمہارے والد کی طرف سے غلہ دیتے ہوئے ضرور یہ بات سامنے آئی کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے اس کا نام یہ ہے اور وہ والد کی طرف سے ہے ہماری والدہ اور اس کی والدہ الگ ہیں پوچھا ہوگا وہ کیوں نہیں آیا بتایا ہوگا وہ چھوٹا ہے والد اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا ہے اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کے لیے بھی ایک اونٹ غلہ دے دیجئے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا کہ یہاں غلہ اس کو ملتا ہے جو خود آتا ہے اور چونکہ تم نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور اس کا غلہ بھی دے دو اگر یہ غلط بیانی ہوئی اور تم بھائی کو نہ ساتھ لا سکے تو اس کا مطلب تم نے جھوٹ بولا لہذا آئندہ تم کو غلہ نہیں ملے گا یہ تو نہیں بے اخلّہ تم نبی تم میرے پاس لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو جو تمہارا بھائی ہے باپ کی طرف سے اللہ ترون ان اوفل کئی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں افل قیدا پورا پورا دیتا ہوں کیل کو کیل کے معنی وہ پیمانہ جس سے غلہ ناپا جاتا ہے لیکن یہاں ہم کئی مقام پر پڑھیں گے کہ کیل بول کر کے غلہ مراد ہے آج بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں کسی چیز سے اگر ناپا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی پورا پورا دے رہے ہیں تو چیز کا نام لیتے ہیں میں پورا پورا دے رہا ہوں کیل کو غلے کو اچھی طرح دے رہا ہوں وانا خیر المنزلین اور میں بہترین اتارنے والا ہوں اتارنے والا یعنی میں بہترین مہمان نواز ہوں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں کس قدر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں تم یہ بات دیکھ چکے ہو یہ دونوں باتیں سامنے رکھو اور پھر تم نے کہا بھائی ہے اور تم نہ لا سکے فائل لمتا تو نہیں بھی بس اگر تم نہ لا سکے اس کو میرے پاس فلا کئی لکم تو کوئی غلہ نہیں ہے تمہارے لیے ہندی میرے پاس ولا تقربونی اور تم میرے قریب بھی نہ لگنا میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا پھر نہیں آنا دوبارہ قالوا لفاعلون انہوں نے کہا سنراود عنہ ان قریب ہم بہکائیں گے پسلائیں گے عنہ ان کے بارے میں اباہ ان کے والد کو اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کریں گے وہ ان لفا اور ہم ضرور کر لینے والے ہیں یعنی ہمارا یہ ہدف کامیاب ہو جائے گا ہم پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے والد سے لیا تو ہم ایسا کر لیں گے وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فیتی اپنے نوجوان سے جو ملازم تھے ان ان سے کہا فتن کی جمع فتیان اپنے ملازموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم رکھ دو تم بضاعتهم ان کی پونجی کو ان کے سرمایہ کو اور آسان لفظوں میں ان کے پیسوں کو جس چیز کے بدلے میں کوئی چیز انسان خریدتا ہے اس کو بدا کہتے ہیں پونجی جس کے بدلے میں کچھ لیا یہ کیا چیز لے آئے تھے اس وقت میں بدلے میں لینے کے لیے اس وقت میں روپے پیسے کا سکوں کا اتنا چلن نہیں تھا ممکن ہے کہ کوئی چیز لائے ہوں جنس لائے ہوں جس کے بدلے میں لینا ہو غلہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سونے یا چاندی کے سکے لائے ہوں اس پر خود خوب بحث کی مفسرین نے کسی نے کہا کہ یہ جنس تھی اور کسی نے کہا کہ نہیں سکے تھے اور اگر جنس بھی تھی تو تب بھی سونا چاندی ہی کی قسم کی کوئی چیز تھی اس لیے کہ اگر بھاری جنس ہوتی تو پھر ان کی بوریوں میں رکھ دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا گھر تک یہ کیسے ہو سکتا تھا اپنے نوجوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم رکھ دو ان کے پیسوں کو فی ان کے میں رحال رحل کی جمع وہ بوریاں جو سواری کے اوپر رکھی جاتی ہیں اس میں رکھ دو لعلہم یعرفونہا اصل تو رحال کہتے ہیں خود وہ لکڑی جس کے ساتھ میں بوری کو رکھا جاتا ہے جس کے اوپر لیکن یہ مراد بوریاں لعلہم یعرفونہا شاید وہ اس کو پہچانیں گے اذن قلب قلب الى اهلهم جب وہ لوٹ کر جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس پہچاننے سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اور پیسے ہی نہ ہوں اور گھر جا کر بیٹھ جائیں کہ بھئی ہمارے پاس اب لینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اگر پیسے واپس ملیں گے تو واپس پلٹ کر آئیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا چلے گا کہ یہ کسی کے پیسے واپس آ گئے تو یہ واپس دینے کے لیے آئیں گے ہم کہہ دیں گے کہ نہیں یہ تو تم کو دے دیے گئے تھے اجعلوا ودا ہوں رکھ دو ان کے پیسے فی رحالہم ان کی بوریوں میں ان کے کجابوں میں لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ ان کو پہچانے اذن کا جب وہ لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کی طرف لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ کر واپس آئیں یہ ہے اصل مسئلہ کہ شاید وہ ان کو پہچانیں اور پھر ایسے حالات بنے اور یہ سوچیں کہ بڑے کریم لوگ ہیں پیسے بھی واپس دے دیے اللہ بھی دیا تو واپس آ جائیں پلٹ کر کے چنانچہ یہ قافلہ یہاں سے چل پڑا الى ابيهم تو جب وہ لوٹ کر گئے اپنے والد کے پاس قالو یا ابانا انہوں نے کہا ہمارے ابا جی من نل کئی حالانکہ اتنا غلہ لے کر آئے لیکن جو لے کر آئے اس کی اتنی خوشی نہیں کہتے ہیں مون من نل کئی روکا گیا ہم سے غلہ ایک اونٹ غلہ نہیں دیا گیا بنیامین کا کہا اس کو بھی لے کر کے آؤ فارسل معنا سنوانا خانہ تو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نقتل کل ہم اور غلہ لائیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں واپس گئے بوریاں کھولیں اور اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اتنی بوری غلہ تو لے آئے ہیں مگر ایک بوری اور لا سکتے تھے وہ نہیں لا سکے چونکہ ہمارا بھائی نہیں تھا تو آپ بھائی کو بھیج دیجئے آئندہ ہم ایک بوری اور لائیں گے اعلی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھروسہ کر لوں تمہارا کے بارے میں نہیں بھروسہ کر سکتا ہوں مگر اسی طرح جس طرح میں نے بھروسہ کیا تھا تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں من قبل اس سے پہلے تم کہہ رہے ہو ہم حفاظت کریں گے میں تمہاری بات کو مان لوں تم بڑے آئے حفاظت کرنے والے اس سے پہلے اس کے بھائی کی کیسی حفاظت کی تھی یوسف کو جب تم لے گئے تھے تب بھی تو یہی کہا تھا تم نے وہ ان حافظ ہوں ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اب تم بنیامین کی حفاظت کر لو گے ویسی ہی جیسے اس پر اس کی حفاظت کی تم نے تو تم پر میں ویسے ہی بھروسہ کروں گا جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا فاللہ خیر حافظ تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے تم کیا حفاظت کرو گے وہ ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اسی کے اوپر بھروسہ ہے وہ حفاظت کرے گا وہ رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اب بوریاں کھولنی شروع کی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه ردت إليهم ولما فتحوا اور جب کھولا انہوں نے متاعهم اپنے سامان کو وجدوا بضاعتهم تو پایا اپنی پونجی کو اپنے پیسوں کو ردت إليهم جو واپس کر دیے گئے تھے ان کی طرف قالوا یا ابانا انہوں نے کہا ابا جی ما نبغی ہمیں کیا چاہیے ہم کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں یہ دیکھیے مزے آم کے آم گفلوں کے دام یہ دیکھیے غلہ بھی مل گیا اور ساتھ میں پیسے بھی واپس حاضی بضاعتنا یہ ہے ہماری پونجی یہ ہے ہمارے پیسے ردت لینا جو ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں وَنَمِيرُ أَحْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قَيْلَ نحف ذالک کا کئی بھیج دیجیے آپ بھائی جان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا وہ میر اہلانہ اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے مارا یمیر میرتن اس کے معنی گھر والوں کے لیے خرچہ لانا اور اس کے خاص طور سے مانا تحت سالی کے زمانہ میں غلہ خرید کے لانا اردو میں کوئی ایسا لفظ ملا نہیں ہمارے اس کو پیاجنا کہتے ہیں جب بھی کہتے ہیں پیاجی کرنے گیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ قید سالی کا زمانہ ہے غلہ قریب میں ملا نہیں تو دور سے جا کر لانے گئے وہ نمیر و اہلنا اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے وہ نقض و اخانہ اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے وہ نزداد و کئی بعیر اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے دوبارہ بھیجیے ہم اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے یعنی پیسے واپس آ گئے ہیں اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ بے شک انہوں نے پیسے واپس رکھے ہیں لیکن جیسے رکھے ہیں یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ بھول کر نہیں رکھے ہیں یہ جان بوجھ کر رکھے ہیں اگر واپس بھی لے جائیں گے ان کو کہیں گے بھی تمہارے پیسے آ گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں دے ہی دیے دور کے پردیسی سمجھے اتنے دور سے آئے پیسے بھی واپس رکھ اب وہ پچھلی مرتبہ ہدیہ میں دے دیے اس مرتبہ اگر ہدیے میں نہیں دیں گے مگر پیسے تو موجود ہیں تو پیسوں کا خرید کر کے لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ غلہ اور بھی آئے گا تو مزے ہی مزے ظالی کا قیل یسیر یہ آسان غلہ ہے ظالی کا یہ آسان غلہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے ظالی کا یہ اگر یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو غلہ ہم کہہ رہے ہیں لانے کے لیے وہ غلہ تیل یسیر آسان غلہ ہے تو مطلب ہے کہ اتنا غلہ لانا تو آسان ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جی دائیں ہاتھ کا کھیل ہے بائیں ہاتھ کا بس پیسے جیب میں ہیں وہاں جائیں گے غلہ لیں گے واپس آئیں گے بھائی جان بھی واپس آئیں گے اور بعد میں کہا کہ نہیں ذالکہ سے مراد کس غلے کی طرف اشارہ ہے جو لا چکے ہیں تو یہ غلہ آسان ہے اس کا کیا مطلب ہوا یہ آسان غلہ ہے کہتے ہیں کہ یسیر کیا کے اب دوسرے معنی ہوں گے یسیر کے دوسرے معنی ہیں کم تھوڑا یہ غلہ تو تھوڑا ہی ختم ہو جائے گا کتنے افراد ہیں بائبل کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو تین سو افراد پر مشتمل ہے یہ گھرانہ اب یہ لے کر آئے ہیں غلہ مگر کتنا لائے ہیں نو اونٹ غلہ لائے ہیں نہ اونٹ غلہ کتنا دن چلے گا تین سو لوگ کھانے والے ہیں ایک وقت میں تو کتنا دیر چل سکتا ہے یہ یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم نے کہا کہ بھیج دیجئے بھائی جان کو تو میں ایسے بھیج دوں گا ایسے نہیں بھیجوں گا قال لن ارسله معكم فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ حتی تو من اللہ یہاں تک کہ تم دے دو موسیقا من اللہ اللہ کی طرف سے مجھے پختہ وعدہ لتا تن بھی کہ تم ضرور اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس الا ہاں اگر یہ بات پیش آئے یہ صورتحال ان یحاط بکم کہ گھیر لیے جاؤ بکم تم سب کے سب تم سب گھیرے میں آ جاؤ تو بات دوسری ہے ورنہ کرو معاہدہ کہ تم اس کو لے کر کیا آؤ گے میرے پاس تم گھیرے میں آ جاؤ اس کا مطلب یعنی سب کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے کوئی آفت پڑ جائے تو اس وقت میں تم کہو کہ ہم نے بھائی کی حفاظت کرنی وہ تو دوسری بات ہے جب سب پر مصیبت پڑی تو پڑ گئی لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے تم عشاء کے وقت میں واپس آ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام رہ گئے تھے اللہ حافظ مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ تو وہ بات دوسری ہے فلما فلم موسیقاہم تو جب دیا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پکا وعدہ قال اللہ علی ما نقول وکیل پکا وعدہ دیا قسمیں کی کہ بالکل لے کر آئیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کریں گے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ان کے اوپر پروردگار وکیل ہے وکیل کے معنی لفظی معنی تو اس کے سپرد کیا ہوا ہے سارا معاملہ اس کے سپرد ہے وہی جانتا ہے دنوں کے رازوں کو اور وہی اصل کاموں کا مالک ہے اور ظاہری معنی کہ وہی اس پر گواہ ہے پروردگار سن رہا ہے وہ اس پر گواہ ہے اور قیامت کے دن اس گواہی کا تم سے پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا قال اللہ علی ما نقول وکیل فرمایا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر وکیل ہے کارساز ہیں اللہ اس پر گواہ ہے اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو ایک تدبیر بتائی کہ اب تم نو نہیں بلکہ کتنے جا رہے ہو دس بچے جا رہے ہو تو تم مصر میں جاؤ گے پہلے تمہاری واقفی نہیں تھی اب واقفی بھی ہو چکی ہے وہاں تو جب داخل ہوں گے پہلے تو لوگ سوچیں گے سوچ سکتے تھے کہ مختلف لوگ ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہیں اتفاق سے آ کر کے یہاں شہر میں اکٹھے ہو گئے اب تو وہاں شہر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کنان کے لوگ ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ یہ بھائی ہیں اور پہلے نو تھے اب دس ہو گئے جب دس کے دس اکٹھے داخل ہوں گے شہر کے اندر تو ممکن ہے کہ لوگوں کے دل میں حسد کی حسرت کی آگ لگے اور وہ کہیں ہو اتنی بڑی ٹیم یہ دس کے دس بھائی ہٹے کٹھے کہاں سے آئے تو پھر نظر لگ جائے بلائن حق اور نظر لگ جانا برحق ہے اس لیے بچوں ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا وقال یا بنیا اور فرمایا ہے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد مت داخل ہونا تم ایک دروازے سے ود من ابواب متفرقہ اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا یہ مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی وجہ قرآن کریم نے نہیں بیان کی تو میں نے ایک وجہ عرض کی کہ نظر لگنے کی وجہ سے کہ کہیں نظر نہ لگے اب واقفی ہو چکی ہے بعض حضرات نے بہت کم مفسرین میں سے ایک دو انہوں نے کہا کہ نہیں اس لیے خطرہ محسوس ہوا کہ یک بارگی جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو مصر والے سمجھیں گے کہ یہ کوئی ڈکیتوں کا قافلہ آ گیا تو اس لیے کہا کہ یک بارگی ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا ایک دروازہ کا تصور بھی شاید آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب شہر کے بار ایک دیوار بنائی جاتی تھی فصیل شہر سور البلد پورے شہر کی ایک دیوار اس کے پھر مختلف دروازے ہوتے تھے داخل ہونے کے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پرانے شہروں کے نام ہوتے ہیں فلانا گیٹ فلانا گیٹ فلانا گیٹ دلی پہنچتے ہیں آپ تو وہاں پر ہیں Kashmiri gate Lahori gate Ajmeri gate اور دلی گیٹ کئی گیٹ ہوتے ہیں الگ الگ گویا فصیل شہر تھی اور داخل ہونے کے مختلف راستے تھے تاکہ باہر سے حملہ آوروں کی کا مقابلہ کیا جا سکے ان سے شہر کو محفوظ کیا جا سکے تو اگر یہ فصیل شہر ہے اور ایک دروازے سے داخل ہونے سے اس لیے منع کیا کہ لوگ ڈکیت سمجھیں گے تو یہ بھی ممکن ہے لیکن بہت کم درجے میں وجہ یہ خطرہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اجنبی گئے تھے اور اس بار تو لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کنان کے رہنے والے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے مہمان بھی رکھا ہے خوب خاطر مدارات بھی ان کی ہوئی ہیں اب یہ خطرہ ہو بالکل نہیں ایسا لگتا ہے اور آگے قرآن پاک کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اصل میں یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ نظر لگ جانا یہ بھی ایک توہم ہے وہم پرستی ہے اور اسلام وہم پرستی کے خلاف ہے اس لیے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہو یہ لگتا نہیں ایسا نہیں ہے وہم پرستی ایک چیز ہے لیکن نظر لگ جانا تو اس کی حقیقت کو قرآن نے حدیث نے تسلیم کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت العین حق نظر لگ جانا برحق ہے اور نظر حق کی حقیقت کیا ہے اس سے زیادہ حقیقت نہیں کہ جب کوئی آدمی آپ کو دیکھتا ہے حسرت کی نظر سے یعنی اس نگاہ سے اتنا حسین و جمیل اتنا لمبا تگڑا جوان یہ کہاں تھا آج تک چھپا ہوا جب آپ ایسی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی عجب پیدا ہوتا ہے کہ واقع لمبا تگڑا جوان ہوں جب یہ عجب پیدا ہوتا ہے اپنے ذہن کے اندر ہی بڑائی پیدا ہوتی ہے تو پروردگار اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کہ آپ نے چنانچہ آپ نظر لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگوں کی نظر بڑی لگتی تھی تو لوگوں نے کہا یار ان کو بلاؤ ان کو بولو تم نظر لگاؤ انہوں نے بڑی ٹیڑھے سیدھے ہو کے دیکھنا شروع کیا اس سے کیا نظر لگ جائے گی نظر تو اس کی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کو اچانک حیرت اور تعجب ہو اور سننے والا بھی سنے اور اس کو بھی حیرانگی کہ ہاں واقع جب دس لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا تگڑا جوان ہوں تو شاید میں بھی ہوں گا اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو بھی نظر لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو نظر ان کے اندر توجب پیدا نہیں ہوتا ہے تو بچے تو مکلف نہیں ہیں وہ تو نیکی کریں تو ثواب گھر والوں کو غلطیاں کریں تو سزا گھر والوں کو جب دوسرا کوئی دیکھتا ہے بچے کو اور اتنا خوبصورت تو گویا بچے کے باپ کو کہنا چاہتا ہے کہ تجھے اتنا بڑا حسین بچہ ملا ہے اس کی وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی پریشان ہوتا ہے اور یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جو کوئی کسی کو یوں ہی نظر لگا دے چنانچہ حدیث میں اس کے علاج موجود ہیں اپنی جگہ پر کبھی ہاں، ہاں، ذہن میں ہوا تو عرض کروں گا اس کے علاج موجود ہیں کئی کئی روایات میں اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو پھر علاج کیوں بتایا گیا یہ دو چیزیں ہیں ایک جادو اور ایک نظر جادو کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توہم ہے ایک جن کا انسانوں کو ستانا اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ توقع ہے تینوں چیزوں کو اسلام نے تسلیم کیا ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کے پاس سو مریض آئیں جن جو کہیں کہ ہمیں جن چپٹ گیا ہے تو آپ مان لیجئے کہ ان میں سے نوے جو ہیں وہ ایسے بیچارے وہم پرست ہیں ان کو وہم ہی ہو گیا اور ڈرامے باز بھی ہو سکتے ہیں دس ہی کو واقع شیطان نے تنگ کیا ہوگا اور جادو کے کیس اگر آپ کے پاس پانچ سو آئے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے تو پانچ سو میں سے سمجھیے کہ ایک ہی کو جادو ہوا ہوگا باقی کو ایسے ہی بچپن ہو گیا ان کو ویسے خیال آ گیا بس اور نظر والے بھی ایسے ہی سمجھیے گا والد نے کہا کہ ایک گیٹ سے نہیں داخل ہونا مختلف دروازوں سے داخل ہوئیے اور جب وہ داخل ہوئے اس جگہ سے بیچ میں رہ گیا وما اغنی عنکم من اللہ من منشئی اور بچوں ایک بات سنو میں نے کہا مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ یہ ایک تدبیر ہے اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے تمہارے لیے کوئی تکلیف تو میری تدبیروں سے وہ تقدیر ہٹ نہیں سکتی وما اغنی آن من اللہ اور میں نہیں ہوں کہ تم کو نفع دے سکوں اللہ کے مقابلے میں من منشی کچھ بھی ان الحکم للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے اگر اللہ کی تقدیر میں تمہیں تکلیف ہونا پریشان ہونا کوئی عذاب کوئی مصیبت آنا مقدر ہو چکا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے اللہ حکم اللہ ہی کا ہے توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے المتوکلون اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ علیہ اسی پر پھل توکل بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے چلے گئے بچے ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم اور جب داخل ہوئے وہ من حیث امرہم ابوہم اس جگہ سے جہاں سے داخل ہونے کا والد نے حکم دیا تھا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان تدبیر کرے مگر معاملے کو تقدیر کے حوالے کرے اپنی طرف سے تمام کوششیں کرے اور پھر تقدیر کے حوالے کرے دوا کھائے مگر دوائی میں شفا نہ سمجھے بلکہ شفا کو اللہ کے حوالے کرے اپنی طرف سے تمام کامیابی کی کوششیں کرے دکان کھولے دکان میں بیٹھے اس کا دروازہ بند نہ رکھے اور پھر روزی کو اللہ کے حوالے کر دے کہ روزی اللہ دے گا یہ بجائے دو چیزوں کو اکٹھا کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے عام طور پر جو انسان تقدیر کی طرف جاتا ہے تو وہ بے وقوف بن جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے کھلانا ہے اللہ نے پلانا دکان کھولنے کی کیا ضرورت مزدوری کی کیا ضرورت گھر بیٹھو آ جائے گا جب ہی نظام سارا اللہ کا ہے دینا اسی نے ہے یہ بھی بے وقوف اور اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کے ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ دوائی تو ڈاکٹر نے دی اور میں کہہ دوں کہ شفا اللہ نے دی ان دو چیزوں کو اکٹھا کرنا کہ آدمی تدبیر بھی کرے اور فیصلے کو تقدیر پر چھوڑے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے قرآن پاک نے دوبارہ دہرایا ماں کا نہیں انہم من اللہ نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ کچھ نفع دے سکتے انہم ان کو اللہ کے مقابلے میں من کچھ بھی اللہ فی یعقوب مگر ایک ضرورت تھی ایک بات تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں فضا جو انہوں نے پوری کر دی اور کیوں انہوں نے ایسا کیا اس لیے کیا وہ نہ لذو جو علم نہ علمناه اس لیے کہ وہ علم والے تھے اس علم کی وجہ سے جو ہم نے ان کو دیا تھا یہی میں نے کہا وہ موقع ہے جس سے لگتا ہے کہ نہیں غالب طور پر بات یہ ہے کہ یہ نظر کا مسئلہ ہے ان کو یہ علم ہے کہ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے اور بندہ مکلف ہے کہ وہ تدبیر کرتا رہے اس علم کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا جو ہم نے ان کو دیا تھا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جو تدبیر کی طرف جاتا ہے وہ تقدیر کو بھولتا ہے اور جو تقدیر کی طرف جاتا ہے وہ تدبیر کو بھول جاتا ہے وہ پھر تعطل کا شکار ہو جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے کہ سب یہ تقدیر کے حوالے ہیں خود کرے گا پروردگار اسے نہیں کرنا ہے سارا کچھ مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی اور پھر یہ انسان کو بیکاری کی طرف لے جاتا ہے ذہن یہ علم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں ہے ولما دخل والا یوسف آبا علیہ اخا اور جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو وہ پہلے سے منتظر ہیں کہ میرا بھائی آ رہا ہے آبا علیہ اخا ہوں ٹھکانہ دیا انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو پالا انی اناخوق تو فرمایا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں فلا تب تیس تو تو غم نہ کر بما کانو یا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے انداز بتاتا ہے کہ جیسے بھائی ملے تو بنیامین روئے ہوں گے کہ آپ تو بھائی جان یہاں آ گئے اور یہاں آپ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہو میرے ساتھ کیا بیتی مجھے انہوں نے کس طرح ستایا کس طرح پریشان کیا مت پوچھئے فرمایا رہنے دیجئے سفینہ اپنا کنارے آ لگا غالب اب جب پہنچ گئے یہاں تو پھر کیا ضرورت ہے ان باتوں کو یاد کرنے کی اب کیا کیا خدا سے جوڑے نہ خدا کہیے فلا اس تو غم نہ کر تم بیمہ کام ہو یا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے بھائی کی خاطر مدارات کی ہوگی مہمان نوازی کی ہوگی دوسرے بھائیوں کو بھی کی ہوگی ان اس کو قرآن نے نہیں بیان کیا اب قرآن شروع کرتا ہے جہاں سے واپس قافلہ شروع چلنا شروع ہوا آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلانے کی کوشش کی بھائی سے ملاقات کے لیے تڑپے تو جو باپ ہیں ان کی یاد میں نابینا ہو گیا ہے رو رو کر کے اس باپ کو کیوں بھول گئے یقیناً نہیں بھولے ہوں گے لیکن وہی اللہ کے نبی ہیں ہر کام وہی کے مطابق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ابھی یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دینے یا بلانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کو اس طرح چپکے سے بلا لیا جائے یہ ممکن بھی نہیں ہے بھائی تو آ سکتا ہے یاقوب علیہ السلام کیسے آ سکتا ہے تو بزرگ ہیں آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے والد کو بھی لے کے آؤ تو بچے کہہ دیتے والد تو آ ہی نہیں سکتے تو نابینا ہے کیسے چلیں گے فلم جہازہم جہاز تو جب تیار کیا یوسف علیہ السلام نے ان کو ان جہاز سفر کے سامان کے ساتھ جعلت سقایت فی رحل اخیہ رکھ دیا اتقایا پانی پینے کے برتن کو فی رحل اخی اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا کوئی برتن ہے اور بہت قیمتی قسم کا ہے آگے بتاتے ہیں اس کے لیے حالات چونکہ اس کے لیے جانچ پڑتال ہوتی ہے ہلچل مچ جاتی ہے سکایا گم ہو گیا یہ پانی پینے کے کام بھی آتا ہے اور غلہ ناپنے کے کام بھی آتا ہے اسی لیے اس کے دو نام ہیں سقایا پانی پینے کا برتن فی رحل اخی اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا ثم اذن مؤذن پھر آواز دی ایک آواز دینے والے نے العیر او قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم چور ہو او قافلے والو بے شک تم چور ہو یہاں یہ زبردست بحث کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اوپر قرآن کریم کہتا ہے جعل سفایا خود پانی پینے کا برتن رکھا اس کی بوری میں اس کے کجاوے میں اور پھر کیسے کہہ دیا ان لسارقون خون بے شک تم چور ہو ایک جواب تو امام راضی نے دیا کہا کہ اوپر برتن تو رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے لیکن جلدی میں ملازم کو نہیں بتا پائے کہ یہ برتن میں نے رکھا ہے اور اس کے پیچھے یہ راز ہے لیکن ملازم نے جب تلاش کیا پڑتال کی برتن کہاں گیا اس کو ملا نہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی یہی لوگ نکلے ہیں تو برتن یہی لے گئے وہ پیچھے دوڑا اور اس نے آواز لگائی وہ قافلے والو تم چور ہو چنانچہ قرآن پاک نے یہ یہ نہیں کہا کوئی مخصوص آدمی کا نام لے کر کے کہ ایک خاص آدمی نے کہا کہ تم چور ہو بلکہ اذن مؤذن کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی وہ تعین نہیں ہے کوئی ملازم اٹھا ایتو العیر او اور قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم چور ہو دوسرا جواب اکثر مفسرین نے دیا کہ تو جھوٹ بولنا جائز نہیں مگر توریے کی شریعت میں اجازت ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اجازت ہے توریا کا معنی ایک لفظ آپ بولیں اور آپ اس کی مراد دور کی لیں اور آپ کا سننے والا اس کی قریب کی مراد لے لیں یعنی اس کی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک وہ معنی جس کی طرف ذہن عام طور پر جاتا نہیں آپ کی مراد وہ ہے اور سننے والے کی مراد دوسری ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر ایک آدمی نے ان کو پہچان لیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوچھا یہ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آزار الحدین السبیل یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ صراط مستقیم بتاتے ہیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں اور پوچھنے والا سمجھا کہ شاید گائیڈ ہیں اور راستہ بتانے کے لئے راستے میں چل رہے ہیں ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر ایسا کروایا اور انہوں نے یہ آواز لگانے والے کو بھیجا اور اس نے کہا کہ تم چور ہو تو اس لیے کہ تم نے یوسف کو اپنے باپ سے چوری کیا اور کنویں میں ڈالا اور اتنا بڑا بلنڈر کیا لیکن یہ سمجھے ہیں کہ ہم چور ہیں اس لیے کہ ہم ہمارے پاس برتن ملا ہے یا ہم پر برتن کا الزام لگا ہے ابھی ملا کہاں ہے قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف یعنی ہی کہا ماذا تفقدون تمہارا کیا گم ہو گیا ہے تم کیا گم پاتے ہو کیسے الزام لگا رہے ہو ہمارے اوپر قالوا نفقد سواع الملک انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ یہ سوا اس سے سمجھا گیا کہ اس سے برتن بھی اس سے گلہ بھی ناپا جاتا تھا سا اس سے نکلا کہ یہ بادشاہ کا پیالہ ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے اور اوپر کا یہ پانی پینے کا ہے اور یا یہ ہے کہ یہ اس کا نام ہے اور آتا ہے یہ پانی پینے کے کام غلہ ناپنے کے کام نہیں آتا ہے واللہ عالم وَلِمَنْ جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ضعیم اور جو کوئی لائے گا اس برتن کو حِمْلُ بحیر اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ ہے وَأَنَا بِهِ ہی اور میں اس کا ذمہ دار ہوں جو کوئی لائے گا یعنی جس کے پاس ملے گا اگر یہ مانا ہے تو ابھی جس کے پاس ملا ان کو تو قید کر لیا انعام کہاں ملا یہ مراد ہے کہ تلاشی سے پہلے جو خود اقرار جرم کر لے کہ میں نے برتن چوری کیا ہے تو اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا ولیمن جا بھی اور وہ آدمی جو اس کو لے کر کے آئے گا حمل الب اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ ہے آنا بھی زعیم اور میں اس کا ذمہ دار ہوں قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض انہوں نے کہا قسم بخدا لقد علمتم یقینا تمہیں معلوم ہے ما جئنا لنفسد في الارض ہم نہیں آئے تاکہ ہم زمین کے نظام کو بگاڑیں زمین میں فساد پھیلائیں وما کننا سارقین اور ہم نہیں ہیں چور اور تم اس بات کو خود جانتے ہو کیسے اس لیے کہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں کیا ہم تو پہلے بھی آ چکے ہیں نے تب چوری نہیں کی اب ہمارے اوپر چوری کا الزام کیسے لگایا جا رہا ہے قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین انہوں نے کہا کیا سزا ہوگی اس آدمی کی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے تمہاری بات درست نہ نکلی تو جس کے پاس پیالہ ملا اس کی کیا سزا ہوگی قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے من وجد فی رحلی جس کے کجاوے کے اندر یہ ملے گا جس کے بوری کے اندر یہ برتن ملے گا فہو جزاؤہ جزا وہی اس کا بدلہ ہوگا ہم اسی کو حوالے کر دیں گے جو مرضی کرو اس کو قید کرو گرفتار رکھو اس کو غزالی کا نج ظالمین ہم ظلم کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہمارے ملک میں یہی نظام ہے کہ جو کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا مال اس نے چوری کیا ہے وہ اس کو اپنے پاس قید رکھتا ہے اس سے خدمت لیتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے اس کے بعد میں اس کو رہا کرتا ہے ہم اسی کو حوالے کر دیں گے فبدح بیاتیم قبل یہاں فب دح تو شروع کیا السلام نے بیاتی ان کی بوریوں سے قبل اخی وعا اوپر رحل کا ترجمہ بوری تو لازمی معنی میں نے کیا تھا لیکن وعا کے معنی بطور خاص بوری وہ برتن جس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور یہاں ظاہر ہے غلہ ہے تو اس کا ترجمہ بوری کریں گے تو شروع کیا ان کی بوریوں سے بھائی کی بوری سے پہلے کیوں اس لیے کہ اگر سیدھا بھائی کی بوری کی تلاشی نے اور اس میں سے برتن نکالیں گے تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ تو بنا بنایا پلان ہے پہلے آپ نے کہا تم چور ہو تمہیں کیسے خواب آیا کیسے پتا چلا کہ بھائی کی بوری میں اور سیدھا اس میں سے نکالا اس کا مطلب یہ تمہارا کوئی پلان ہے ایسا نہیں کیا بلکہ پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی دی اس کے بعد بھائی کی بوری کی تلاشی دی تم جہاں پھر نکال لیا اس کو من اخیہ اپنے بھائی کی بوری میں سے بلکہ تفصیلی روایتوں میں ہے کہ جب انہوں نے دوسروں کی بوریاں تلاش کی تو نہیں ملا ابھی ایک دو بوری باقی تھی بھائی کی بھی کسی اور کی بھی کہنے لگے رہنے دو یار ہمیں غلطی لگی برتن گم ہوا ہے ہم نے سوچا تمہارے پاس ہوگا اب تمہارے پاس تو ہے نہیں انہوں نے کہا نہیں ان کی بھی تلاشی کرو دو کی بعد میں تم یہ نہ کہو کہ شاید ان کے پاس کہیں رہ گیا ہو کہا اچھا چلو کر لیتے ان کی بھی تلاشی لی تلاشی اس میں سے نکل آیا ہائے مصیبت پھنس گیا آگے انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیمبر ہو کر یہ کیا عجیب طریقہ اپنا رہے ہیں کہ بھائی کو مصر میں گرفتار کرنے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں پیالہ رکھ رہے ہیں ان کو چور گردان رہے ہیں پھر اس میں سے نکال کر کے بھائی کو ملزم قرار دے کر کے رکھ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے قرآن پاک جواب دیتے ہے کذالک کا کی یوسف اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے یعنی یہ سب کچھ اگر کر رہے تھے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے اللہ کی وحی سے کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے قضا جی کا کتنا یوسف یہ تدبیر ہم نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے یہ سب کچھ ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا تھا ماکان علی خدا خا و ملک ماکان علی خدا خا ممکن نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ پکڑ لیتے اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے دین میں بادشاہ کے قانون کے مطابق اللہ انشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے یہاں دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو ابھی تک اس ملک کے اندر اسی بادشاہ کا قانون چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں مگر قانون اسی بادشاہ کا چل رہا ہے اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے بلکہ مارنے کا پیٹنے کا ڈنڈے لگانے کا اس سے سامان وصول کرنے کا دوسرا کوئی قانون ہوگا اس قسم کا گرفتار کرنے کا قانون نہیں ہے لیکن ابھی تک بادشاہ کا قانون چل رہا ہے اور جب بادشاہ کا قانون چل رہا ہے تو یہاں ایک دوسری بحث چھڑ دی تو کیا غیر اسلامی قانون والے شخص کے یہاں ایسی حکومت کے ہاں کوئی ملازم ہو سکتا ہے نوز باللہ حضرت یوسف علیہ السلام ملازم ہیں وہ تو جب بادشاہ بے بس ہوا اس نے کہا کہ اب مخلوق کے خدا بھوکی اور پیاسی مرے گی آپ بتائیں کیا طریقہ کریں تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں یہ ذمہ لیتا ہوں یہ تو انسانوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اگر آج آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہ تو اس نظام کو بدل سکتا ہوں اور نہ کوئی بہتری لا سکتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ مخلوق کے خدا کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نفع دے سکتا ہوں تو سبحان اللہ آپ بھی کوشش کیجئے جو کوشش کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کی تھی تو ایک اور بحث چلی کیا کسی کام کے لیے ہیلا کرنا اور تدبیر کرنا جس طرح یوسف علیہ السلام نے کی جائز ہے جائز کام کے لیے جائز تدبیر کرنا جائز ہے اور ناجائز کام کے لیے ناجائز تدبیر کرنا ناجائز ہے اور ناجائز کام کے لیے جائز تدبیر کرنا بھی ناجائز ہے آسان بات ہے حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں الحیلت الناجزہ پڑھیے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھجوریں آئیں خیبر سے اور خیبر میں آپ کی زمین ہے جو یہودیوں کو دی ہوئی ہے بٹائی کے اوپر وہ کاشت کرتے ہیں آدھا مسلمان لیتے ہیں آدھا یہودی لیتے ہیں لے کر کے جب صحابی آئے آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت اور اچھی قسم کی کھجوریں ہیں بہت قیمتی کھجوریں ہیں آپ نے دیکھ کر فرمایا مشکات کی روایت ہے اکل تمر خیبر ہاتھ کہ خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں صحابی نے عرض کہ نہیں وہاں کچھ خراب کھجوریں بھی تھیں کچھ اچھی بھی تھیں لیکن خراب کا بوجھ بہت زیادہ تھا تو میں نے وہ دو کوئنٹل دے دی اور ایک کوئنٹل اچھی والی لے لی تاکہ لانا آسان رہے اور بوجھ کم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سود کی ایک شکل ہو گئی ایسا نہیں کرنا تھا عرض کیا پھر کیسا کرنا تھا فرمایا کہ جو تمہارے پاس کھجوریں سود کی کیوں شکل ہو گئی کہ زیادہ بھی اور تھوڑی بھی اسی کا نام سود ہے کہ آدمی دو روپے دے اور ایک روپیہ لے یا ایک روپیہ دے اور دو روپیہ لے دینا بھی حرام لینا بھی حرام تو یہ سود کی ایک شکل بن گئی سود تو انہوں نے عرض کیا اس کی پھر حل کیا ہے آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس کھجوریں تھیں وہ اتنے پیسوں کی بیچ ڈالتے دو کوئنٹل کھجوریں جتنے کی ایک کوئنٹل آتی تھی اور اس انہی پیسوں سے پھر ایک کوئنٹل خرید لیتے حالانکہ اب بھی کھجوریں آ رہی ہیں معاملہ اب بھی وہی ہے لیکن تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی اور اس سے جو سود کی برائی ہے وہ ذہنوں میں تازہ رہتی کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا سود کی لانت سے بچنے کے لیے تو سود کی جو برائی ہے وہ ذہنوں میں تازہ رہے گی ایسا کرنے سے تو معلوم ہوا کہ جائز کام کے لیے جائز تدبیر کرنا جائز ہے اور ناجائز کام کے لیے ناجائز تدبیر کرنا تو ہے ہی ناجائز جائز تدبیر کرنا بھی ناجائز ہے جب کام ہی ناجائز ہے قال کدنا یوسف ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق اللہ شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر فرما دی نرفع درجات من نشاء ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اور یہ بھی درجات کی بلندی کی بات ہے کہ کس حسن خوبی کے ساتھ کس تدبیر کے ساتھ اپنے بھائی کو روک بھی لیا بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی چونکہ انہی سے کہلوایا کہ کیا سزا ہو انہوں نے کہا کہ وہی سزا جو ہم اپنے ملک میں دیتے ہیں اور وہ سزا ہے کہ اس کو گرفتار رکھا جائے اب اگر گرفتار رکھیں گے تو کوئی آدمی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہیں کہتے ہیں کہ عادل آدمی ہے انصاف پرست آدمی ہے وہ بچارے پردیسی آئے تھے ان کا بندہ ایک پکڑ لیا یہیں انہوں نے روکا یہ اپنی طرف سے تھوڑا گرفتار کیا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے یہ بھی بڑے جاننے والے چالاک لوگ تھے بڑے ہوشیار لوگ تھے یہ کہا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو بنیامین سے لے آئیں گے تدبیریں کر کے مگر ساری تدبیریں آج ناکام ہو گئیں معلوم ہوا کہ ان کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے فوق کل ذی علم ہر جاننے والے کے اوپر علیم ایک اور جاننے والا ہوتا ہے اور یا یوں کہیے کہ ہر جاننے والے کے اوپر اللہ ہے تو اللہ بتاتا ہے بندوں کو وہ جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے اب جب بھائی کے کجاوے سے سامان ملا تو انہوں نے دیکھا تو پھنس گئے جان کے لالے پڑ گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پر الزام آیا کہ تم نے کہا تھا ہم چور نہیں چور تو نکلے سامان تو نکلا اس کے کجاوے میں سب کیا جواب ہے بعد میں شریک انہوں نے فوراً اس کا الزام دوسری طرف پلٹنے کی کوشش کی این یا اگر یہ چوری کرتا ہے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں وقت اللہ من قبل یقیناً چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے من قبل اس سے پہلے جب بھائی نے بھی چوری کی تھی دونوں بھائی اصل میں ہماری ماں الگ ہے ان کی ماں الگ ہے تو یہ ماں کا اثر ہے نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے چوری کی تو حیرانگی کی بات نہیں یہ انسان جب حالات میں پھنستا ہے اگر آپ ایک علاقے کے ہیں اور دوسرے علاقے میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرے علاقے کا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے اگر پھنس جائے تو فون کہتے ہیں دوسرے گاؤں کا ہے اور اگر گاؤں بھی ایک ہی ہے دونوں کا تو فون کہیں گے دوسرے خاندان کا ہے اور اگر خاندان بھی ایک ہی ہے تو کہیں گے میرے چچیرے کا چاچے کا لڑکا ہے نا یہ ایسی چوری کرتے رہتے ہیں اور اگر چاچے کا بھی نہیں باپ کا ہے تو پھر کہیں گے جی اس کی ماں الگ ہے اصل میں یہ ماں کا آیا کہ آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ سے الزام کو دور کرتا ہے فاصر رہا یوسفین نفسی تو چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں بتا سکتے تھے کہ اس کا بھائی چور تھا چور تم ہو کے اس کا بھائی تھا چور کس نے چوری کی تھی یہ یوسف کو کس نے چرایا تھا اپنے ان کے والد سے لیکن چھپایا اس کو اپنے دل میں ولم یبدیھا لہا لہم اور اس بات کو ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے کہ میں کون ہوں اور تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو اب بھی نہیں بس کرتے ہو قال انتم شر مکانا دل دل میں کہا انتم تم ہو شر بہت برے لوگ گھٹیا مکانا درجے کے اعتبار سے کیا عجیب سوچ ہے تمہاری کہ یوسف تمہیں نظر نہیں آتا تو سارے الزام ان کے سر سب الزام ان کے سر واللہ اعلم بما تصفون اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے یہاں ایک اور بحث بھی چلی وہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اس کا بھائی چوری کرتا تھا تو کیا یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری کی تھی اس کے لیے کوئی پانچ چھ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ بچپن میں چوری نہیں البتہ کچھ شکلیں تھیں کہ یہ چوری کہ جی ان کا نانا بت پوجتا تھا تو اس کا سونے کا ایک بت چوری کر کے توڑ دیا تھا تاکہ یہ شرک نہ کر سکے اور وہ والد نے کہا تھا کہ کبھی فقیر کو گھر سے خالی نہیں کرنا تو انہوں نے گھر کی ایک بڑی سی مرغی فقیر کو دے دی تھی اور کسی نے کہا کہ نہیں ان کی خالہ چاہتی تھی یہ میرے پاس رہیں تو خالہ نے ان کو ایک پٹکا باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ پکڑا جائے گا تو میں کہہ دوں گی کہ ایک سال تک اب میرے پاس رہے گا اس نے کیوں چوری کی لیکن میں ان تمام باتوں کو کمزور سمجھتا ہوں وجہ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہیں ان کے حساب سے تو جو بھی الزام ہے اس سے بچنے کے لیے وہ الزام تو یوسف علیہ السلام پر لگائیں گے اور رہی یہ بات کہ بھائیوں نے پھر بھی چوری کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کیوں کی یہ وہی بھائی ہیں جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے اور پھر آ کر کے جھوٹا کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا جو اتنا بڑا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں ایسے برنڈر کر سکتے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے الزام سے بچنے کے لیے کہیں کہ ہاں اصل میں یہ دونوں بھائی چوری کیا کرتے تھے ورنہ وہ تو ابھی اوپر بتا چکے ہیں کہ صلاح علمتم ما چین لنفسد فی الارض وما کننا خارف ہم سب کے سب چور نہیں ہیں ہم بھی چور نہیں اور ہمارا یہ بھائی بھی چور نہیں اب کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں اس کا بھائی بھی چوری کیا کرتا تھا اور یہ میں نے نہیں کہا دونوں طرح تفسیر کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر صرف الزام لگا رہے ہیں اپنے آپ سے بچنے کے لیے لیکن دوسرے حضرات نے یہ واقعات نقل کیے ہیں ان واقعات کے لیے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے یا تو کوئی روایت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہمارے پاس مضبوط تاریخی شواہد ہوں دونوں باتیں نہیں ہیں تو ہم کیسے اللہ کے نبی پر الزام لگا سکتے ہیں یوحل عزیز آئے ہائے اب تو تارے نظر آ گئے اب کیا کریں یوسف پہلے نہیں تھے اب بنیامین گرفتار ہو گئے کہا ان میں سے بڑے بھائی نے قالوا یا نہیں پہلے سب نے کہا قالو یازیز انہوں نے کہا ہے عزیز مصر ان ابن شیخن کبیرا بے شک اس کے ایک والد ہیں بوڑھے ہیں بہت بڑے ہیں یہ آجزی کا ایک اندازہ ہے ورنہ ظاہر ہے جو اس کے والد ہیں وہ ان کے بھی والد ہیں کہہ سکتے تھے ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے آدمی ہیں لیکن ان نل ابن شیخن کبیرن حضرت ان کے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں بہت بوڑھے ہیں فخود خود آحا تو پکڑ لیجئے کسی ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو و کاروں میں سے آپ بڑے بھلے آدمی ہیں آپ نے اب تک ہم پر اتنے احسان کیے ایک احسان اور کیجیے کہ اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو لے لیجیے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ بچائے ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا کہ ہم پکڑیں کسی اور کو سوائے اس کے جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان دیکھیے یوسف علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں کہ چور کے سوا ہم کسی اور کو پکڑیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس سامان پایا چوری کی نسبت بھائی کی طرف نہیں کر رہے ہیں سامان پایا اس کے پاس ہم تو اسی کو پکڑیں گے کرے کوئی اور بھرے کوئی ولا تزر تو وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ان بے شک تب تو ہم ہو جائیں گے ظالم اگر ہم کسی اور کو پکڑیں دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کیوں یہ انداز ہے انسانوں کی گفتگو کا جو بلند مقام اور مرتبہ انسان ہوتا ہے کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ میں کہنے کے بجائے ہم کہتا ہے اور اشارہ اس کا ہوتا ہے ہماری حکومت ہمارا ڈپارٹمنٹ فلم مست نہیں ہنسو و نجیا جب مایوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام تو ماننے والے نہیں اب کیا کریں فلم مست تو جب وہ مایوس ہو گئے مین ان سے ہنسو تو الگ ہو ہوئے نجی مشورہ کرنے کے لیے الگ ہو کر کے بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ کوئی تدبیر بتاؤ بھائی کیا کریں قال کبیر کہاں ان میں سے بڑے نے اب آیا اس بڑے کا نمبر یہ کون بڑا ہے مشہور یہ ہے کہ وہی یہودا ہے جس نے پہلے دن کہا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ نرمی ہے اور اسی کا تقاضا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں اب واپس جا سکتا ہوں قال کبیرہم کہا ان میں سے بڑے نے علم تعلم ان اباکم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ابا نے قد اخذ علیکم یقیناً لیا تھا تم سے موثقا من اللہ اللہ کا سے پکا وعدہ مطلب اللہ کی قسم دلا کر تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو لے کر کے واپس آؤ گے اب کس منہ سے واپس جائیں وَمِن قبل مَا فَرَّتْتُمْ فی یوسف اور اس سے پہلے جو تم زیادتی کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی تم کو معلوم ہے بد سے بدنام برا ہم پہلے سے بدنام ہیں اب ہم جا کر کے قسمیں کھائیں کچھ بھی کریں لیکن والد صاحب ضرور کہیں گے کہ پہلے تم نے یوسف کے لیے بھی ایسا ہی کیا اب بن یمین کے لیے بھی ایسا ہی کیا بد سے بدنام برا فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين تو میں تو نہیں واپس جا سکتا ہوں مجھے ہمت ہی نہیں ہے کیا منہ دکھاؤں گا والد صاحب کو فلن ابرح الارض تو ہرگز نہیں میں ٹلوں گا اس زمین سے حق کا یا گنا یہاں تک کہ اجازت دے دے میرے لیے ابھی میرے علی صاحب او یحکم اللہ علی یا اللہ فیصلہ کر دے میرے لیے یا تو والد صاحب اجازت دے دیں کہ آ جائے بھائی کوئی بات نہیں اگر بنیامین گم ہو گیا اگر بنیامین گرفتار ہو گیا تو رہنے دو تم کس لیے وہاں رہ گئے ہو او یحکم اللہ یا اللہ فیصلہ کر دے کہ مجھے موت آ جائیے وہ خیر الحاکمین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارجعو الى ابيكم واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس یا ابانا اور کہو ہے ہمارے ابا جی ان ابنك سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے بات کہہ دو کہ آپ کا بیٹا چوری میں پکڑا گیا ہے وما شہیدنا الا بما علمنا اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اس چیز کی جو ہم نے جانی مطلب اکثر نے تو یہی کہا اور ظاہر یہی ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ چوری کی ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے دیکھا یہی ہے کہ مال آپ کے بیٹے کے سامان میں سے ملا ہے اب در پردہ اس نے چوری کی کہ نہیں چوری کی ہے یہ غیب کے ہم محافظ نہیں اور یا یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اس کو لے کر آئیں گے تو ہم نے اپنے علم کے اعتبار سے قسم کھائی تھی کہ ہم کوششیں کریں گے لیکن در پردہ ایسے حالات پیش آ جائیں گے اور وہ گرفتار ہو جائے گا چوری میں اپنے کیے میں یہ ہم نہیں جانتے تھے قالوا یا ابانا ان ابنا کا سرق انہوں نے کہا ہمارے ابا جی بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی نہیں کہنا تم کہ ابا جی ہمارے آپ کے بیٹے نے چوری کی اس پر بھی غور کیجئے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہمارے نہیں آپ کے بیٹے نے چوری کی جب کسی غلط کام میں بچہ پھنس جائے تو باپ کہتا ہے بیوی کو تیرے بیٹے کے کرتوت دیکھ لیے اور بیوی بیچاری کمزور ہے کبھی وہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہاں آپ نے بھی سنا اپنے بیٹے کا کیا ہوا یہی تربیت تھی آپ کی یہی پرورش تھی تو آدمی اپنے آپ سے الزام کو ہمیشہ ہٹاتا ہے ان نبنا کا سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہمارے بھائی نے تھوڑی کی ماں شہید نہ اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اس بات کی جو ہم نے جانی وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِذِينَ حافظین اور ہم نہیں ہیں غیب کی جو بات موجود نہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں تھی اس کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں یا تو یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں کی کہ نہیں کی ہم نہیں کہہ سکتے اور یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ یہی سوچا تھا کہ لائیں گے کوشش کریں گے لیکن در پردہ یہ ہوگا اس کے محافظ ہم نہیں تھے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یہ محاورہ یاد رکھیے بد سے بدنام برا چونکہ پہلے سے بدنام ہو چکے ہیں اس لیے پہلے سے ڈر ہے کہ مانیں گے تو ہے نہیں اس لیے کہتے ہیں سر پری طلطِ کننا فیا آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے یعنی بستی والوں سے اللہ تی کنہ فیا جس بستی کے اندر ہم تھے یعنی مصر میں وہاں کوئی بندہ بھیجیے اور معلوم کر لیجئے کہ چوری کا الزام لگا اور گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی ہے والعیر اکمل اقبلنا ہا اور اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے آپ التی اقبلنا نافی جس قافلے کے بیچ میں ہم واپس آئے ہیں وہ قافلے والے بتائیں گے کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ آپ کا بیٹا چوری میں گرفتار ہوا وَإِنَّا وہ اور بے شک ہم ضرور بے ضرور سچے ہیں پروردگار اپنی صفات کی حفاظت فرماتا ہے اس کی صفت ہے عالم الغیب و شہادہ وہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو ہر بات کو جانتا ہے ہر وقت میں جانتا ہے ہر چیز کی حقیقت حال جانتا ہے اور اس کے سوا بندے سر وہ جانتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے اور جو اللہ نہیں بتاتا ہے تو بندے نہیں جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کرواتا ہے قال بل سولت والا تل امرا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بل سولت بلکہ خوبصورت بنایا زینت لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو تمہارے نفسوں نے ایک بات کو گھڑا ہے اور خوبصورت بنا کر دکھایا ہے معاملہ ایسا ہے نہیں یہی بات حضرت یعقوب نے تب فرمائی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تب بھی کہا کہ تم نے ایک بات گھڑی ہے اور یہی بات اب کہہ رہے ہیں تب کیوں گئی تھی اس لیے کہ کرتا سے ہی چیلنج تھا حالات بتاتے تھے کہ انہوں نے فراڈ کھیلا ہے اب کیوں کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ بد سے بدنام برا چونکہ پہلے سے بدنام ہیں اس لیے فرماتے ہیں ضرور تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اگر کوئی بدنام ہو جائے تو ہر وقت میں شک کی انگلیاں اسی کی طرف جاتی ہیں کسی علاقے میں چوری ہوئی تو پولیس والوں کا کام ہوتا ہے پرانے چوری والوں کی لسٹ دیکھتے ہیں کون کون پھنستا تھا چوری میں تو انہیں کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں تو وہ چھاپا مارتے مارتے کہاں پہنچ گئے اپنے ڈی ایس پی صاحب کے گھر ہی پہلے بیچارے پر الزام ہوگا تو اب اس نے بھیجا کہ بھائی تلاش کرو اور ہر گھر میں چھاپا مارو تو چھاپا مارتے مارتے جو اس کے گھر پہنچے انہوں نے کہا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے وہ تو تمہارا ہی ڈی ایس پی ہے اسی سے پوچھ لو کہ اس نے چوری کے نہیں کی فصبر جمیل تو میرے لیے خوبصورت صبر ہے اس پر بھی میں صبر کروں گا کسی سے نہیں شکایت کروں گا اور صبر جمیل کروں گا اپنی حالت بھی ایسی نہیں بناؤں گا کہ دوسرے دیکھ کر کے کہیں کہ میں بہت پریشان ہوں ایسا بھی نہیں کروں گا صبر جمیل اللہ یعنی بھی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے گا میرے پاس بھیم ان سب کو جمیان سب کے سب کو یہ بات کیسے فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے سنیے دو تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر یہ کہ فراست نبوت سے وہ سمجھ گئے کہ پروردگار انسان کو اتنی مصیبت میں نہیں مبتلا کرتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے مصیبت کا درد کا حد سے بڑھ جانا ہے دوا ہو جانا جب درد حد سے بڑھتا ہے تو وہی دوا بن جاتا ہے پہلے ایک بیٹا اب دوسرا اس کے ساتھ پھر تیسرا تین بیٹے چلے جائیں اور اسی طرح میں مصیبتیں سہتا یہ نہیں ہو سکتا ہے جب مصیبت حد سے بڑھتی ہے وہ دوا بن جاتی ہے اس کا مطلب آپ تین سارے بیٹے آئیں گے اور مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا یہ تفسیر بھی بہت علماء نے کی حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحم اللہ تعالیٰ کی آپ نے پسند النبیین میں بھی پڑھی ہوگی اور حضرات نے دوسری تفسیر کی اور ہماری تفسیروں میں لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اور ان کے تمام بیٹے کسی موقع پر اکٹھے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے وہ پختہ یقین پر تھے کہ اب سارے بیٹے آنے والے ہیں اب جب یہ بیٹا بھی چلا گیا تو انہوں نے سوچا کہ خواب کی تعبیر نکلنے کا وقت آ چکا ہے اور تیسری تعبیر اللہ کی طرف سے وہی کر کے اجمالی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور بنیامین بھی زندہ ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اس بنیاد پر فرمایا یہ تین تفسیریں تین ہو سکتی اصل یعنی بہم جميعا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے سب کو میرے پاس اکٹھا کر کے انعلیم العلیم الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو جاننے والا وہی حکمت والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے رازوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کس نے چوری کی کس نے چوری نہیں کی وہ طلّع اور منہ موڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے علی یوسف اور فرمایا ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر انسان کے جب پرانے زخم تازہ ہوتے ہیں نئے زخم کی وجہ سے تو وہ پرانے زخم زیادہ درد دیتے ہیں ادھرتے ہی چلے جاتے ہیں بنیامین گم ہوئے اور اس کے بعد بڑا بیٹا واپس نہیں آیا ان کے دکھ کو بھول گئے ان کا دکھ اتنا نہیں اس کی وجہ سے پرانا زخم تازہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی یاد تازہ ہوگی و طول اور منہ موڑا ان سے وقال یا صفا ان سے منہ موڑا ان کے سامنے زور زور سے روتے ہیں ایسا نہیں پیچھے ہٹے اور فرمایا ہائے افسوس الا یوسف یوسف علیہ السلام پر وقت بت آئی نہ اور سفید ہو گئی تھی ان کی دونوں آنکھیں من الحزن غم کی وجہ سے فوا قزیم اس لیے کہ وہ گھٹ رہے تھے فاقہ ترجمہ اس لیے بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ گھٹ رہے تھے یا یوں بھی کہیں تو وہ گھٹ رہے تھے مطلب یہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی جو آدمی اپنے دکھ کا اظہار کر دے رو لے چیخ لے چلا رہے دوسروں سے شکایت کر لے اس کا دکھ ملت ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جو آدمی اپنے غم کو پیتا رہتا ہے غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اوپر کہیں نہ کہیں یہاں کیا اثر ہوا آنکھیں سفید ہو گئی اور بیچ کی یہ پتلی جو کالی ہے اس کا سفید ہو جانا ہی انسان کے نابینا ہونے کی علامت وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے فَهُوَ قَزِيمٌ تو وہ اندر اندر گھٹ رہے تھے اب جو پیچھے ہٹے اور یہ کہا کہ ہائے یوسف آگے یاد یوسف علیہ السلام اور پھر بے ساختہ آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوئیں بیٹوں نے دیکھا بیٹے بھی بہت غمگین ہو گئے قالوا تفتہ تذکر یوسف عرض کیا ابا جی کیا کر رہے ہیں تاللہ قسم بخدا تذکر تز گرو یوسف تفتہ افعال یوسف میں سے ہیں اور لازم النفی ہیں ہمیشہ اس پر حرف نفی ہوتا ہے اگر نہ ہو تو تب بھی ہوتا ہے اگر یہاں نہیں تو گویا تب بھی ہے تو اصلی بات کیا بنے گی لا تفتہ برابر رہیں گے آپ برابر آپ مسلسل رہیں گے آپ کیا کہیں گے تز مسلسل آپ یاد کرتے رہیں گے یوسف یوسف علیہ السلام کو حد تک حرضا گا یہاں تک کہ آپ کھل جائیں ہارا گا یا ہر مانا نمک کو پانی میں ڈالیں بڑا بڑا خود بخود گلتے گلتے گلتے گلتے ختم ہو جائے تو وہ آدمی جس غم میں گھلنے لگے اور گلتے گلتے ختم ہو جائے اسی کو کہا حتی تکون حردن یہاں تک کہ آپ بھل جائیں اور بعد میں ترجمہ کیا یہاں تک کہ آپ ادموے ہو جائیں ادمرے ہو جائیں او تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے آپ مر ہی جائیں اسی غم میں انتقال کر جائیں کیا ہو گیا بار بار یوسف کو یاد کرتے ہیں پتہ نہیں کب بھیڑیے نے کہا تھا کب معاملہ ختم ہوا ڈانٹ دیا بیٹوں کو قال بثي الله بسی من الله ما لا تعلمون قال فرمایا انما بے شک اشکو میں شکایت کرتا ہوں بستی اپنی پرا حالی کا وہ حزنی اور اپنے غم کا اللہ اللہ کی جانب تَعْلَمُونَ اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو رک کر بس سن کس کو کہتے ہیں وہ غم انسان کا جو جس کا قابو نہ رکھ سکے آدمی اور پھر وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار ہو جائے اور دوسروں کو پتہ چل جائے بس ان کے معنی پھیلنا جو غم پھیل جائے دوسروں تک پہنچ جائے اور حضر کس کو کہتے ہیں وہ غم جو انسان اندر اندر پیتا رہتا ہے اور اکثر وہ اپنی وجہ سے نہیں کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے کسی اور کے فراق میں ہوتا ہے یہی بات میں نے کہی تھی آپ تو دسویں بارے میں حضرت یعقوب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہے تھے کہ مجھے غم ہے آپ نے فرمایا لا تحزن دوسرے کی وجہ سے غم نہ کر میری وجہ سے غم نہ کر تجھے اپنی فکر نہیں میں سمجھتا ہوں میری فکر ہے غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور میں نے کہا تھا وہ بد باطن قسم کے انسان جو اندر کے کالے اور اندر سے پکے کافر لیکن ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنے کے لیے وہ حضرت بکر پر کیا الزام لگاتے تھے کہ وہ نوز باللہ اس طرح شور مچا کر مخبری کر رہے تھے اللہ کے محبوب نے جو الفاظ استعمال فرمائے لا تحزن وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اپنا غم ہی نہیں تھا غم ہی محبوب کبریا کا تھا اب بس دوبارہ جو دوسروں کے سامنے دکھ کیے ہیں سنایا جائے وہ بھی اور جو اندر اندر پیا جائے وہ بھی اشکو اللہ اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں شکایت کسی دوسرے سے کچھ نہیں کر رہا ہوں جو دوسروں سے کہنا ہے وہ بھی نہیں دوسروں سے وہ بھی اللہ سے اور جو دوسروں سے نہیں کہنے کا کہنے کا ہے وہ بھی اللہ سے جو خود پینے کا وہ بھی اللہ سے اللہ سے کہہ رہا ہوں تم سے تھوڑا کہہ رہا ہوں مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اب وہ جو اوپر بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک تفسیر کی گئی کہ وہ نور نبوت سے پہچان گئے لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ ان کو ایک خواب آیا تھا اور تفسیروں میں وہ خواب لکھا ہوا ہے اور یا ان کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یا ان کو خواب آیا تھا یا ان پر وہی نازل ہوتی تھی اور خواب بھی وہی ہوتا ہے عالم من اللہ انبیاء کا خواب عالم میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ تینوں بیٹے مجھے ملیں گے اور قریب ہم سب کے سب اکٹھے ہوں گے اور سب کے سب خوش و خرم ہوں گے یا بنی یذهبوا اے میرے بیٹو جاؤ فتح حسسو فوج کرو تم یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعی اور اس کے بھائی کے بارے میں کرو تلاش کرو کوشش کہیں نہ کہیں تم کو یوسف بھی ملیں گے اور ان کے بھائی بنیامین بھی ملیں گے اور بڑا بھائی جو رہ گیا وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا عجیب بات ہے پچھلے چالیس سال سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا کھا گیا مگر یعقوب علیہ السلام اپنے سوچ کے اوپر اور اللہ کی طرف سے جو ان کو بشارت دی جا رہی ہے اس کے اوپر کتنے یقین کے ساتھ ہیں میں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھیڑیا ویڑیا کوئی نہیں کھاتا جو تلاش کرو جاؤ اس موقع پر بھائیوں نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ کس کو تلاش کرے وہ سمجھ رہے ہیں ولا تیأسوا من روح رو اللہ اور مت مایوس ہو جاؤ اللہ کی مہربانی سے روح یہ اس کے معنی بھی اللہ کی مہربانی مت مایوس ہو جاؤ کرو تلاش لا من روح اللہ بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے مایوس نہیں ہوتا ہے الا القوم کافرون مگر نافرمان قسم کے لوگ چل پڑے اب تیسری مرتبہ بھائی پہلے گئے تھے کتنے دس اور دوسری مرتبہ گئے کتنے نہ پہلے گئے نو اور دوسری مرتبہ گئے دس اور اب تیسری مرتبہ جا رہے ہیں کتنے آٹھ جا رہے ہیں فلما دخلوا عليه تو جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس قالوا یا ایها العزیز انہوں نے کہا او عزیز مصر اوپر بھی عزیز کا یہاں بھی عزیز کا ان لفظوں سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس عہدے پر فائز ہیں جس عہدے پر وہ شخص تھا جس نے ان کو خریدا تھا جس کا نام میں نے قطفیر بتایا تھا تفسیر کے حوالے سے اے عزیز مصر مسنا و اہلنا الضر پہنچی ہے ہم کو واہلانا اور ہمارے گھر والوں کو و تکلیف بڑے پریشان ہیں ادھر بھائی گرفتار ہیں ادھر غلے کا کچھ نہیں بن رہا ہے بزاحت مزجاتن اور لائے ہیں ہم مزجاتن کھوٹی پونجی کھوٹے سکے لائے ہیں وہ سکے کہ جو بازار میں اگر اچھی طرح پرکھے جائیں تو چل بھی نہ سکیں وہ کھوٹے سکے لے کر کے آئے ہیں کھوٹے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ تو آپ بھر کے دیجئے ہم کو پورا پورا دیجئے غلہ پورا پورا کیسے دیں گے جب سکے کھوٹے ہیں وَتَصَدَّقَ تصداقہ اور ہمارے اوپر صدقہ کیجئے خیرات دے دیجئے اب بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے دے دیجئے ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے اب نہیں برداشت ہوا اللہ اکبر انبیاء کے بیٹے حضرت اسحاق کے پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت یعقوب کے بیٹے ایک دنیا دار بادشاہ کو جس کو وہ دنیا دار سمجھ رہے ہیں اس بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے اور خیرات کے لیے اس کو کہتے ہیں وہ تو سب ہمارے اوپر صدقہ کیجیے اب نہیں برداشت ہوا جب نہیں برداشت ہوا تو بول پڑے اچھا خیرات مانگنے آ گئے ہو اور کہتے ہو صدقہ کرو ہمارے اوپر بھول گئے تم نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا قال هل علمتم فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم جو تم نے کیا تھا بی یوسف یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ جو تم کیا کرتے تھے اذ انتم جاہلون جبکہ تم نادان تھے بے وقوف تھے یاد ہے اللہ اکبر بھائیوں کے تو توتے اڑ گئے یہ یوسف کا ذکر کیسے ہو رہا عزیز مصر کے یہاں یہ راز تو ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے ہم جانتے ہیں اور یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا ہے اور اس کے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا زیادتی کی یہ بھی سب معلوم ہے یہ کیسے ان کو پتا چلا ہے بال کلام تھا یوسف انہوں نے کہا آپ کیا بے شک آپ لا ضرور بے ضرور انتا آپ ہی یوسف یعنی انداز دیکھیے ایک طرف پوچھ رہے ہیں اور دوسری طرف ادھر سے قسمیں کھا کر کے کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں کیا واقعی کیا سچ بات ہے آپ یوسف ہیں ایک تو یہ راز کوئی دوسرا نہیں جانتا اور دوسرے دیکھا کچھ حالات پر بھی دائیں بائیں نگاہ ڈالی اور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بھی تو پرانی ساری باتیں یاد آنے لگ گئی آپ یوسف ہیں يوسف فرمایا یوسف ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قد یقینا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے تم نے ہمیں پست کرنے کی کوشش کی تم نے چاہا کہ ہم نمٹ جائیں اور اللہ ہم کو کوئی بلند مرتبہ نہ دے من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان کیا انہو من یتقی بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور پھر مصیبتوں کے آگے ڈٹ جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے نیکی کرنے والے کو جو ڈٹ جاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے ایسے پریزگاروں کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے اوفو یہ مصر پردیس اوپر سے یہ یوسف علیہ السلام اور اب پچھلے اپنے سارے جرائم سب کچھ سامنے ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام کا کمال اخلاق کیا ہے جب تم نے وہ زیادتیاں کی تھی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ معلوم ہے انتم جاہلون جب تم نادان تھے بے وقوف تھے غلطی کر رہے تھے گویا عذر بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ بھائی زیادہ شرمندہ نہ ہوں لیکن کیا کرے آدمی اپنے کرتوت تو سامنے آ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ قرآن پاک پیش کر رہا ہے کہ انسان ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھیں جب اس کا ریکارڈ اس کے سامنے آئے گا آمال نامہ سامنے آئے گا اور در و دیوار بولیں گے اور زمین بولے گی اور اس کے جسم بولے گا اور جسم کی کھال اور اس کا کھال کا ایک ایک بال بولے گا تب کیا جواب دے گا کیا حال ہوگا اس کا قالوا انہوں نے کہا قسم بخدا سرک اللہ یقینا اللہ نے ترجیح ہے آپ کو علینا ہم پر كُنَّا لَخَاطِينَ اور ضرور بھی ضرور ہم سے خطا کرنے والے اللہ نے طے کر رکھا تھا اللہ کا یہ نظام تھا اس نے آپ کو ہم پر ترجیح دینی تھی آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دینا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے بھکاری بن کر کے آنا تھا یہ سب کچھ طے تھا مگر ہم خدا کے منصوبوں کو تدبیروں کی دیواروں سے ہٹاتے رہے فیل کرنے کی کوشش کرتے رہے یقین ہم خطاکار تھے ہم نے غلطی کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ یہ اور آگے کچھ بات کہیں کہ ہم معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے نہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اس سے پہلے لا علیکم اليوم سرب سر تصریب مواخذہ کرنا کوئی مواخذہ نہیں تم سے آج یوم آج یغفر اللہ لکم میں بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ بھی تم کو معاف کرے گا بہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر زندگی میں باہر آ گئی وہ ساری باتیں مٹ گئیں اب اندر سے بنیامین بھی نکلا ہوگا اور یہودا جہاں کہیں تھا اس کو بھی بلایا ہوگا سب گلے ملے کیا ہو گیا بھائی ہم کہاں تھے کہاں آ رہے تھے خیرات لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے کون ہے یہ سب باتیں ہوئی ہوں گی مگر قرآن کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو انسان خود سمجھتا ہے آگے کی بات سمجھے جو بیان کرنے کی ضرورت ہے کیا یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے سارے قافلے کو لے کر آؤ میرے پاس لیکن والد صاحب نابینا ہیں اس سے پہلے میری قمیص لے جاؤ ان کے چہرے پر ڈالو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی واپس لے آئے گا یہ کیسے انہوں نے کہا اللہ کی وحی کے مطابق کہا کہ کرتا بھیج دو کیونکہ کرتا دیکھ کر ہی غمگین ہوئے تھے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے تھے اب جب کرتا دیکھیں گے تو خوشی ہوگی اور اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ان کو روشنی واپس دے دے گا اور یہ ممکن ہے ڈاکٹر حضرات اس حقیقت کو شاید تسلیم کریں نہ کریں لیکن یہ ممکن ہے کیا انسان کا علاج اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ خوش کر دیں اور جب وہ بالکل خوش ہو جائے گا تو اس کے تمام اعضا کام کرنے لگ جائیں گے اور جو اندر کا دفاع کا نظام ہے بیماریوں کو ہٹانے کا جب جسم قوی ہو جائے گا غم ملت ہو جائے گا تو بس وہ نظام کام کرے گا پھر دوبارہ بحال ہو سکتا ہے اور کبھی خوشی کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں ایک عرصہ تک والد سے جدا رہے گم رہے سمجھو اچانک گھر جائیں اب بجائے پہلے اطلاع دینے کے سیدھا گھر کے سین میں پہنچے ابا جی السلام علیکم والد صاحب اتنے خوش ہوئے دماغی توازن ختم ہو گیا کئی سال گزر گئے ہیں ابھی تک ویسے ہی بیچارے ان کا دماغی توازن نہیں ٹھیک صرف بیٹے کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے اللہ از اذهبوا قمیص لے جو میری قمیص آ یہ فالکو علاوہ جھی ابھی ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر یا تی لوٹ آئے گی اس کی بصیرت واپس آ جائے گا وہ اس حال میں کہ وہ صاحب بصیرت ہوں گے ان کی روشنی واپس آ جائے گی وَأْتُونِ تم انہیں اور لے آؤ تم میرے پاس اہلی اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب کو ہو گیا ایک معاملہ اب یہ سارے بھائی مل کر کے چل پڑے سوائے یوسف علیہ السلام کے حضرت بن یمین اور سارے خاندان کو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے خاندان کو لینے کے لیے وَلَمَّا فصلت الْعِيرُ اور جب چھوٹا قافلہ جدا ہوا قافلہ مصر سے نکلا قافلہ مصر سے فصلت جدا ہوا یعنی چھوٹا مصر سے قال ابوہم کہا ان کے ابا نے انی لا اجد ریح یوسفا بے شک میں ضرور بے ضرور پاتا ہوں یوسف کی خوشبو کو لولا ان تفندون اگر تم مجھے بڑھاپے میں سٹھایا ہوا نہ سمجھو فندا یفند تفنید کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل میں کچھ کمزوری آ گئی ہے اگر تم یہ نہ سمجھو جس کو کہتے ہیں سٹھیا جانا بڑھاپے میں سٹھیایا ہوا نہ سمجھو یہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہاں مفسرین نے اپنے قلموں کے جوہر دکھائے کہیے کہ قلم ہی توڑ نہ دیں کہ یہ کیا راگ ہے ایک وہ وقت تھا کہ قمیص نہیں یوسف علیہ السلام خود کنویں میں تھے اور گھر سے صرف ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے زیادہ نہیں مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی اور آج مصر میں پانچ سو کلومیٹر فاصلے سے کمیز چل رہی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے سینکڑوں سال پرانے مسلح الدین سادی ہیں انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا ان کی فارسی میں اشعار ہیں کہتے ہیں کسی نے پوچھا کنان کے بوڑھے سے کہ یہ کیا چکر ہے کبھی تو قرآن کے کنویں کے اندر تیرا بیٹا ہوتا ہے اور تجھے خوشبو نہیں آتی اور کبھی مصر سے قمیض چلتی اور تجھے خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا کرحان کے بوڑھے نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمارا حال ہمارے پاس ہمارے قبضے میں نے تھوڑا ہے ہم تو وہی کے مطابق بولتے ہیں جو اللہ وہی کے ذریعے سے بتاتا ہے ما ماں جہانم ہمارا حال تو دنیا کی بجلی کی طرح ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چمکتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی بجھ گئی تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے گاہے بر تارم میں آلہ نشینم گاہے بر پشتے پائے خود نمینم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عرش معلہ تک پروردگار ہم کو دکھاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے وہ بھی نہیں نظر آتا ہے جب اللہ دکھاتا ہے دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں مشرقین اکٹھے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا آپ فلسطین بھی گئے تھے تو آپ نے مسجد اقسہ بھی دیکھی آپ نے ہاں بالکل دیکھی کہنے لگے بتاؤ مسجد اقسہ کی کھڑکیاں کتنے دروازے کتنے آپ کو اتنے دن ہو گئے یہاں ابھی تک میرے خیال سے آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگا اس مسجد کے دروازے کتنے اور کھڑکیاں کتنی آدمی جہاں کہیں جاتا تو کھڑکی اور دروازے گنتا ہے کیا لیکن یہ بھی اربوں کا ایک انداز ہے اور آج اگر یہ انداز دیکھنا ہو تو گاؤں کے نہ پڑھے لکھے انسان کا یہ انداز دیکھیے وہ جہاں جاتا ہے وہاں کا وما لہو اور وما علیہ سب کچھ نوٹ کر کے لاتا اپنے دماغ میں جہاں سے میں گزرا درخت کیسا تھا کس قسم کا تھا وہاں کے لوگ کیسے تھے کیسے گھورتے تھے کیسے دیکھتے تھے وہ سب کچھ اس کو یاد ہوتا ہے شہر والے کو یہ چیز نصیب نہیں چونکہ وہ قلم اور کاغذ پر بھروسہ رکھتا ہے تو نوٹ کرتا ہے اس کو نہیں معلوم اب وہ بھی آپ تو موبائل پر بھروسہ رکھتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی دروازے تھوڑے گنتے رہے ہاں یہ گنتے تھے ان کو معلوم تھا ابو جیل اور رتبہ اور شہبہ نے جب پوچھا بخاری کی روایت ہے فجل علی تو میرے لیے روشن کر دی گئی مسجد اقسا ایسے ہو گئے جیسے میرے سامنے ہے وہ پوچھ رہے تھے میں گن گن کے بتا رہا تھا دیکھ کر کے اتنی کھڑکی اتنے دروازے کھڑکی اتنی بڑی دروازے اس طرح کی کھڑکیوں کا یہ انداز دروازوں کا یہ انداز میں دیکھ کر کے بتا رہا تھا اللہ دکھا رہا تھا ایک وہ موقع ہے ایک زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی لگا کر کے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ نے اپنی جوتی نکال کر کے بائیں طرف کر دی ہیں نالین مبارک جو بائیں طرف کر دی تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید اب یہ حکم آ گیا ہے کہ سب جوتیاں اتار کر کے بائیں طرف کریں گے تو سب نے جوتیاں اتار کر کے بائیں سائڈ رکھ دی اپنے اپنے بائیں سائڈ بائیں سائڈ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ عرض کیا کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی دیکھا تو چونکہ احکام نازل ہو رہے ہیں ہم سمجھے کہ شاید اب یہ حکم نازل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا آتا نہیں جبرائیل میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی نالین مبارک کے نیچے ہوں گندگی لگی ہوئی ہے گند ہے کوئی گند کوئی چیز لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے نکالا تو تمہارے پاس کیا جبرائیل آئے تھے تمہارے پاس تو جبرائیل نہیں آئے جب اللہ بتاتا ہے تو جانتے ہیں اور جب اللہ نہیں بتاتا تو نہیں جانتے ہیں اللہ نے بتایا تو مسجد رقصہ معلوم ہوئی اللہ نے بتایا تو نالین شریفین کے نیچے کیا تھا وہ معلوم ہوا اللہ نے نہیں بتایا تو آپ نے ستر ساتھی آپ نے بھیج دیجیے بیر مہونا اور لوگوں نے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا اور اسی منصوبے کے تحت وہ لے گئے لیکن آپ نے بھیج دیا اللہ نے نہیں بتایا تو ساری رات تلاش کرتے رہے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار اور صبح کو اونٹ اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا سارا نظام وہی کے اوپر ہے جب وہی آتی ہے بتایا جاتا ہے آج وہی کے ذریعے سے خوشبو بتائی گئی ضلالک القدیم انہوں نے کہا اللہ کی قسم ان لفی ضلالک القدیم بے شک آپ کس نے کہا یہ گھر والوں نے ابھی بیٹے تو مصر میں ہیں مگر گھر میں اور لوگ بھی تو ہیں نا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی غلطی میں ہیں فلما ان البشیر البشير تو جب یہ بات ہوئی کہ خوشخبری دینے والا آیا وجهه فرتد بصیرا تو القاه اس نے ڈالا اس کو کس کو قمیص کو ان کے چہرے پر فرتد بصيرا تو لوٹ آئی ان کی نگاہ یہ کون آدمی تھا کہتے ہیں کہ جب وہ بھیڑیے کے واقع بیان بنا کر کے قمیص لائے تھے تب بھی یہودہ نے نہیں لا کر دی تھی اور آج جو قمیص لے کر آیا یہ بھی یہودا ہی ہے واللہ عالم قال لما قل لكم تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تم سے کہانی کرتا تھا انی عالم اللہ ما لا تعلمون میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے وہی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ سارے بیٹے آئیں گے یا مجھے خواب کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سارے بیٹوں سے ملیں گے قالوا یا ابانا استغفر لنا بیٹو نے عرض کیا ابا جان آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی گنا کننا خواتین بے شک ہم ہیں خطا کرنے والے والد نے جواب دیا قال سوف استغفر لكم ربی فرمایا ان قریب میں اپنے رب سے بخشش مانگوں گا تمہارے لیے قریب مانگوں گا ابھی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ تم کو معاف کرے گا اور حضرت یعقوب فرماتے ہیں ان قریب مانگوں گا بخشش کی دعا ایسا کیوں ہوا بعد نے کہا کہ اس میں یہ انداز ہے بڑے آئے بخشش مانگنے والے مانگوں گا ٹھہرو اور بعد نے کہا کہ نہیں کسی خاص گھڑی کی طرف اشارہ تھا کون سی گھڑی پھر بعد نے کہا کہ سحری کے وقت میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اور بعد نے کہا کہ نہیں جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے اس میں تمہارے لیے دعا کروں گا فلما دخل والا یوسف اب یہ سارا قافلہ چل پڑا مصر کی جانب اور پہنچ گیا مصر میں یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال میں مصر سے نکل کر کے باہر آ گئے ہیں اور کہیں پر پڑاؤ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس قافلے کے انتظار میں ان کے استقبال کے لیے ان کے ساتھ اہل مصر بھی ہوں گے فلم نہ دخل والا یوسف اور جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آبا واہ اب تو بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے ماں باپ کو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو تقریباً پچانوے فیصد مفسرین بلکہ اٹھانوے کہیے کہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نہیں بلکہ ان کی خالہ ہے عرض کر چکا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا بڑے بھائیوں کی والدہ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت راحیل سے ان سے پیدا ہوئے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اس کے ان کا بھی پھر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر نکاح کیا حضرت ہاں، لیا سے ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے یہاں قرآن پاک نے اور وہ خالہ لگتی تھی انہی خالہ کو اب ابھی ہی کہا کہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا لیکن تھوڑے سے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس والدہ کو سوتیلی والدہ کر کے نہیں بیان کیا جب قرآن ماں کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی مضبوط شہادت نہیں جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ ماں نہیں بلکہ خالہ تھی ہاں اگر مضبوط شہادت ہو تو کہا جا سکتا ہے یہ ویسی بحث ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ چاچا تھے لیکن دوسروں نے کہا جب قرآن باپ کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس کون سی دلیل ہے کہ ہم کے باپ نہیں چاچا وہ کالا مصر اور فرمایا کہ آپ داخل ہو جاؤ مصر میں انشاء اللہ عامنین اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ ورفع تو وہی العرش اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت پر اور یہ تخت کا لفظ بتاتا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر نہیں رہے ہیں بلکہ شاہ مصر بن گئے ہیں اور وہ مشن جو پروردگار کا تھا کزالی کا مقن علی الارض اس کی تکمیل ہو چکی ہے تاریخی طور پر بتایا گیا کہ یہ کیسے ہوا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اور پھر شاہ مصر ان کے قریب ہوا تو انہوں نے اس کو دعوت دی اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا ایک عرصہ تک اس نے کہا اور بائبل کی بھی یہی روایت ہے کہ اب میرے ذمے صرف رہے گا دستخط کرنا مہر لگانا تاکہ ملک کے اندر کوئی کھلبلی نہ مچ جائے لیکن جب کافی دیر تک نظام چلتا رہا تو پھر انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا کہ میں کلمہ تو آپ کا پڑھوں اور پھر بادشاہ میں بنا رہوں اور آپ وزیر بنے رہیں یہ لائق نہیں ہے میرے اس لیے میں یہ سب کچھ چھوڑتا ہوں اب آپ کے حوالے رفع علی العرش اپنے والدین کو اونچا بٹھایا تخت کے اوپر اور سب کے سب گر پڑے والد کے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدن سجدہ کرتے ہوئے بادشاہ جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو لوگ اس کو سلامی پیش کرتے تھے جھک کر کے انہوں نے بھی سلامی پیش کی جھک کر کے قرآن پاک میں اسی کو کہا کہ سجدہ میں گر گئے تو یہ بھی تفسیر کی گئی کہ جھک کر کے سلامی پیش کی لیکن اس امت میں جھکنے کی بھی اجازت نہیں آپ سے پوچھا گیا این حنیلہ ہو کیا آدمی دوسرے کو مسافہ کرتے ہوئے جھک جائے آپ نے فرمایا اللہ جھکنے کی بھی اجازت نہیں بہت سارے لوگ جھک جھک کر کے اسلام کرتے رہتے ہیں دوسرے حضرات نے کہا نہیں سجدہ ہی کیا تو سوال یہ ہے کہ سجدہ تو جائز نہیں تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس زمانے کے اندر تعظیم کے طور پر یہ سجدہ کرنا جائز تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطعا مطلقا حرام ہے بہت سارے وظیفہ خار ملا جو مختلف بادشاہوں کے دور میں رہے بے دین بادشاہوں کے دور میں انہوں نے یہ آیتیں پیش کر کے کوشش کی ثابت کرنے کی کہ نہیں اس امت میں بھی سجدہ تعظیمی جائز ہے اکبر کو سجدہ کر سکتے ہیں جہانگیر کو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جو ہر دور کے اندر علم و عمل کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے مصیبتوں کو گلے لگاتے رہے پھانسیوں کے پھندوں کو چومتے رہے مگر حق بات کہتے رہے انہوں نے کہا اس کائنات میں اگر تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتے آپ نے تو صحابہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں مجلس میں آؤں تو تم مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ جب اس کی اجازت نہیں دی گئی تو صحابہ کو جھکنے کی اجازت قطعا نہیں ملی اور جب صحابہ کو نہیں تھی تو کسی کوئی اور اس کے لائق ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا مغلیہ دور میں جہاں اچھے کام بھی ہوئے وہاں بہت ساری کمزوریاں بھی آئیں وہاں یہ کمزوری بھی آئی کہ بڑا آدمی چھوٹے کو سلام نہ کرے اور سلام کا لفظ بھی نہیں بلکہ دوسرے الفاظ جیتے رہو آداب ہم آپ کو بادشاہ سلامت رہے اس طرح کے الفاظ اور جھک جھک کر کے وہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور ان کو رواج کس نے دیا وہ وظیفہ خار ملاؤں نے جو بادشاہوں کے یہاں ملازمت کرتے تھے اور پھر ان کے گن گاتے رہتے تھے اور قرآن و حدیث کے احکام توڑتے تھے لیکن اس امت کا اور پچھلی امتوں کا یہی امتیاز ہے کہ اس میں لا تزال طائفت من امتی ایک طبقہ ہر وقت میں میری امت کا رہے گا بہت بڑی تعداد والا جو پہاڑ بن کر کے دین پر کھڑا رہے گا وہ ٹکراتا رہے گا باطل سے وہ کبھی نہیں جھکے گا وہ طبقہ ہر دور میں رہا وقال يا ابت مولانا ابو الحسن الندوي علیہ الرحمه کا آپ التصوف فی الاسلام پڑھیے گا اس موقع کے لیے بھی کئی واقعات نقل کیے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ شاہ نے ان کو بلا لیا تو جب ان کے ہاں گئے تو بیٹا شاہ کے یہاں برق لباس اور سونا چاندی کی قالینیں اور یہ اور وہ پردے دیکھ کر کے بیٹا کچھ حیرت زدہ سا ہو گیا تو باپ نے جھنجوڑا بیٹے یہی وہ موقع ہے جس پر سیدھا کھڑا رہنا ہے انہوں نے شام کے ایک عالم کا بھی لکھا ہے کہ اس دور کا حاکم بہت ظالم تھا اچانک ان کو اطلاع ملی کہ حاکم آپ کے پاس آ رہا ہے تو جتنے شاگرد تھے پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں دیکھے گا کیا حکم جاری کرے گا پھانسی کاڈر کرے گا کیا کرے گا تو وہ پڑھا رہے تھے محدث تھے تو جب وہ آیا ملنے کے لیے حاکم گورنر تھا کہ بادشاہ تھا تو وہ پاؤں آگے کیے ہوئے پڑھا رہے تھے تھک گئے تھے بیٹھے بیٹھے تو طلبہ نے اشارہ کیا کہ حضرت کھڑے ہو جائیں نہیں ہوئے بعد نے کہا کہ ذرا سکیڑ لیں اس کو دیکھ کر جیسے اب تحیات میں آدمی بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ جائیں تاکہ اس کو لگے کہ بہت زیادہ میرا ادب و احترام کیا نہیں کیا ایسا فرمایا اگر ذرا سا بھی ایسا کر لیں گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا یہ سمجھے گا کہ میری طاقت سے گھبرا گئے وقال يا اباتي هذا تاويل رؤيا فرمایا او میرے ابا جی هذا تاویل رؤيا یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی من قبل جو میں نے پہلے دیکھا تھا قد جعلها ربي حقا یقینا بنا دیا میرے رب نے اس کو بالکل سچا وقد احسن بي اور میرے رب نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اذ اخرجني من السجن جب اس نے نکالا مجھ کو جیل سے وجاء بكم من البدو اور اس نے وہ لایا تم کو من البدو دیہات سے من بعد بعد بعد ان الشیطان اس کے کہ شیطان دشمنی ڈال چکا تھا بینی و بین اخواتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پرانی باتیں یاد دلائیں لیکن یہاں خاص طور سے یہ نہیں کہا کہ پروردگار نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے کنویں سے نکالا بھائی شرمندہ ہو جاتے ہیں یہ کہا کہ جب مجھے جیل سے نکالا اللہ اکبر کیا ہے نبوت کے اخلاق اور پھر بھی بھائیوں کے لیے عذر پیش کیا کہ شیطان نے یہ سب کچھ کرایا ان ربی لطیف الما شاہ بے شک میرا پروردگار باریک بھی ہے اس چیز کے لیے جو چاہتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے باریک قسم کی تدبیر کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ ساری تدبیریں اس کی تھیں کہ میری خواب کی تعبیر نکلے اور میں اس مرتبے تک پہنچوں ان نحو العلیم الحکیم بے شک وہی جاننے والا اور وہی حکمت والا ہے اب جو والد صاحب کو یہ بات بتانے لگے تو فوراً دل بھر آیا اللہ سے دعا کرنے لگے ربی قد آتے من الملک اے میرے رب یقیناً تو نے آتا کہ مجھ کو بادشاہی میں سے یہ ہے وہ لفظ جس سے دوسرے موقع پر سمجھا گیا کہ یوسف علیہ السلام اب بادشاہ بن گئے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ اللہ اور سکھا دیا تو نے مجھ کو باتوں کی گہرائی میں جانا اور خواب کی تعبیر بھی فاطر السماوات والارض اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کار ساز ہے پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انبیاء کار ساز نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کو کار ساز بیان کرتے ہیں تو ہی میرا کار ساز ہے توفنی مسلمہ میں بادشاہ بنا ہوں تو نے بادشاہ بنایا مگر شاہوں جیسی موت نہیں چاہتا ہوں شاہوں جیسا حشر نہیں چاہتا ہوں قیامت کے دن توفنی تو مجھے پورا پورا لے لے مسلمن اس حال میں کہ میں فرما بردار ہوں والحقنی اور مجھے ملا دے تم بالصالحین نیکوکاروں کے ساتھ شاہوں کے ساتھ نہیں یہ غیب کی خبروں میں سے نوحی ہی جن کو ہم آپ کی جانے وہی کرتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان ہوا اور پچھلے سب سے پہلے دوسرے رکو کو پھر ایک مرتبہ نظر دوڑائیے لقد کان لگ دو آیا یقیناً نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں کیا نشانی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من نمبہ نمبہ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے نوحی ہی نہیں کا ہم ان کو آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے آپ جانتے بھی نہیں تھے ان کے پاس موجود بھی نہیں تھے جب انہوں نے اپنی بات کے اوپر اتفاق کر لیا تھا وہ ہم جم اور جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی یا قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے اللہ اکبر کیا اس حقیقت کو ہیں اس کو کوئی کہہ سکتا ہے انسانوں کا کلام کھینچ کر پرانے پاک لے آیا اس حقیقت کے اوپر کہ یہ سب کچھ آپ کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو آپ نے اس واقعے کو ایسا بیان کیا ہر موڑ پر کہ جیسے کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وما کم تعلق حالانکہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اب کیا کہیے گا ان عقلوں پر کیا پتھر پڑ گئے اللہ کہتا ہے کہ موجود نہیں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود استغفر اللہ اور ہر جگہ موجود ایک شریف آدمی کے لیے آپ کہیں کہ آپ ہر جگہ رہتے ہیں ہر جائی ہیں دنیا میں کیسی گندی گندی مجلسیں ہیں دنیا میں کیسے گندے گندے حالات ہیں سینما گھر بھی ہیں رنڈی خانے بھی ہیں بازاروں کی رنگ رلیاں بھی ہیں اتنے گندی جگہ ہیں اور کوئی آدمی کہے کہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے تو اس سے بڑی اس کی توہین نہیں ہے کہ بزرگ بنا پھرتا اور ہر جگہ نظر آتا ہے اور وہ کتنے بڑے گستاخ ہیں جو اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں استغفر اللہ قرآن کہتا ہے نہیں رہتے وہ کہتے نہیں رہتے ہیں وما اکثر الناس اور نہیں ہے اکثر لوگ ولو حرصت بمؤمنین اگرچہ آپ کتنی لالچ بھی کریں نہیں وہ ایمان لانے والے قصہ کس کے لیے سنایا گیا تھا کہ اگر آپ سنا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے اب نہیں لائیں گے آپ کو دکھ ہوگا فرمایا آپ غمگین نہ ہوں وما اکثر الناس نہیں ہے اکثر لوگ کیا نہیں ہے بمؤمنین ایمان لانے والے ولو حرستا اگرچہ آپ کتنی لالچ بھی کریں وما تسألهم علیہ من اجر اور نہیں مانگتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی اجر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اس طرح قصہ سناتا اس طرح رات کی باتیں بتاتا تو وہ فورن کہتا لاؤ پیسے عرب کے ماحول میں جہاں بہت سارے دکاندار بیٹھے ہوئے تھے جگہ جگہ اپنی اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں ہر ایک آتا تھا میرے پاس آؤ ہاتھ دکھاؤ ہم تمہیں بتائیں گے میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں گا اور جب بھی کوئی جاتا تھا پہلے پیسے لاؤ اس کے بعد بات کریں گے آپ یہ ان سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتے کہ جو ڈر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو شاید ہم کو مزدوری دینی پڑے گی ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر جہانوں کے لیے نصیحت ہے جو کوئی مانے مانے جو نہ مانے نہ مانے اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اس سے بڑھ کر کے کیا معجزہ ہوگا مگر اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے آخر ایسا کیوں وَقَعِيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کتنی ہی آیتیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں يَمُرُّونَ عَلَيْهَا لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور لوگ ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پہلی نشانی ہے کیا آسمان کے نظام کو دیکھو زمین کے نظام کو دیکھو کتنی نشانیاں اپنے وفی انفسکم اپنے آپ کو دیکھو کتنی نشانیاں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں مانو اپنے مالک کو ہے وہ مالک ہے وہ مالک مگر نہیں مانتے ہیں اوپر سے گزرتے ہیں اعراض کرتے رہتے ہیں اور آج کا دور اس کی سب سے بہترین مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ انسان ہیں کوئی فلکیات پر تحقیق کر رہا ہے کوئی انسان کے جسم پر تحقیق کر رہا ہے کوئی ارضیات پر تحقیق کرتا ہے طبقات الارض کو دیکھ رہا ہے اور وہ حیرت ناک باتیں بتاتا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ ہے کائنات کا نظام مگر اس کے باوجود اس کو اپنے مالک کی معرفت نہیں حاصل ہوتی ہے بس تحقیق کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے یہ ہے یہ ہے وہ ہے مگر یمرون علیہ اوپر سے گزرتے وہ مانہ اور رضون مگر اعراض کرتے رہتے ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے اپنے مالک کی معرفت نہیں نصیب ہوتی ہے کچھ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور مایا مگر کیسا لاتے ہیں جیسا مکہ والے وہ یؤمن من وقت اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر اللہ مگر اس طریقے سے وہ مشرکون کہ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کہے کہ نشانیاں دیکھ کر ہم تو مانے ہم نے مانا اللہ ہے ہم نے کب انکار کیا ہم نے مانا ایک بڑی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے ہم نے مانا تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے مگر کیسا مانا اس کو بھی مانا لات کو بھی مانا عزا کو بھی مانا اور تین سو ساٹھ کو بھی مانا اساف اور نائلہ کو بھی مانا یہ ماننا تو اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے وہ مشرکون اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں وہ مکہ کے مشرقین جیسا ایمان کہ اللہ کو بھی مانو اور غیر اللہ کو بھی مانو اور اللہ کا ماننا کیسا ہے پہلے تسلیم کرو کوئی نہیں اس کے بعد کو ان اللہ بس ایک ہے من عذاب اللہ کیا سوچتے ہیں لوگ اتنی بڑی نشانی نظر آئی پھر بھی ایمان نہیں لائے کب لائیں گے افا امین ہو تو کیا وہ مطمئن ہو گئے ہوں آ جائے ان کے پاس غاش کے تم من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے ڈھانپ لینے والی چیز اور ہوں یا آ جائے ان کے پاس اصیامت بخش اچانک یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کب لاؤ گے ایمان جب قیامت آئے گی کب لاؤ گے ایمان جب ڈھانپ لینے والا عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانا تو بہت بر نہیں ہوگا قل هذه سبیلی آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ ادعو اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف یہ ہے ہمارے دین کا نچوڑ میرا بھی یہ راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن اعلیٰ بصیرت پوری عقل و دانش کے ساتھ اندھ وشواش کے طور پر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو تب بھی مان لو نہ آئے تو تب بھی مان لو نہیں اللہ بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ پوری دانش مندی کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں انا ومن اتبعنی ومن اتبعنی اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی یہی کام کرتا ہے معلوم ہوا کہ جو آپ کی پیروی کا دعوے دار ہے اس کا بھی ایک ہی مشن ہے ادعو اللہ اللہ کی طرف بلانا اور جو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا ہے اس کا مطلب وہ مشن کو بھول چکا ہے اللہ بھی سبیلی آپ فرما دیجئے یہی ہے میرا راستہ سبیلی مذکر و مؤنث یہ ہے میرا رابطہ اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف پوری عقل و دانش کے ساتھ بلاتا ہوں سوج بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں اند وشواس کے طور پر نہیں میں بھی وہ من بہانی اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی بلاتا ہے یہی ہمارا کام ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں خاک مانتے ہیں مانتے اور ساتھ میں شرک کرتے ہو اس کو مانتے اور اس کے ساتھ میں تین سو ساٹھ کو مانتے ہو اس کو مانتے اور اس کے ساتھ میں اور نائلہ اور حبل اور عزا اور لات کو مانتے ہو تم مشرک ہو وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ایک اعتراض باقی رہا چلو مان لیں آپ اللہ کے پیمبر ہیں مگر آپ تو انسان ہیں اور آپ انسان ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں بازار میں جاتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں پھر ہم آپ کو کیسے مانیں جواب پبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نہیں رسول بنایا ہم نے ارسل یرسل بھیجا یعنی رسول بنا کر نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی کو الا رجالا مگر مردوں کو بھیجا یہ بھی قرآن کا کمال ہے وہ ایک لفظ میں دو باتیں کہتا ہے اگر وہ پہلے کہتا ہے انسانوں کو ہی بھیجا نہ کسی فرشتے کو بھیجا نہ کسی جن کو بھیجا نہ کسی اور نوری کو بھیجا خاکی کو بھیجا آدم کی اولاد کو بھیجا انسان کو بھیجا کسی دوسرے کو نہیں بھیجا بشر کو بھیجا تو لوگ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ بشر کی تو دو قسمیں مرد اور عورت ان میں سے مرد نبی بن کر آئے کہ عورتیں بھی نبی بن کر آئیں جواب دیا اللہ رجالا صرف مردوں ہی کو ہم بھیجتے رہے ہم مرد ہی کو بھیجتے تھے آج تک تاریخ میں جتنے رسول آئے وہ انسان تھے اور مرد تھے اگر آج میرے آخری پیمبر انسانوں میں سے آئے اور مردوں میں سے آئے تو کون سی حیرت کی بات ہے کہ تم کہو کہ آپ انسان ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بیاہ کرتے ہیں شادی کرتے ہیں بازار میں جاتے ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے رجال پھر جب مردوں کو منتخب کرتے تھے وہ رسول کیسے بنتے تھے نوحی ہند ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے من اہل القرآ بستی والوں میں سے ہوتے تھے بادیا نشین نہیں ہوتے تھے جنگل کے رہنے والے نہیں ہیں خانہ بدوش نہیں بلکہ بستی کے رہنے والے ہیں مہذب قسم کے متمدن قسم کے لوگوں میں اشراف لوگوں میں انبیاء کو بھیجتے تھے اور مردوں میں سے بھیجتے تھے یہاں یہ بھی ایک بحث کہ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی ہے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو بھیجا بعض لوگ اس بات سے غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ قرآن پاک نے جہاں بھی لفظ کہا کہ میں نے وہی کی تو جس کی طرف وہی کی جاتی ہے وہ نبی ہوتا ہے تو حضرت مریم کی طرف بھی کہا وہی کی وہ بھی نبی ہو گئی واؤین علا موسا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی کی تو وہ بھی نبی ہو گئی یہ نبی نہیں نبنی ہو گئی ہیں اور شہد کی مکھی کی طرف وہی کی تو پھر وہ بھی نبی ہو گئی لیکن مفسرین نے اس موقع پر لمبا چوڑا کلام کیا کہ نہیں مردوں ہی کو نبی بنایا اور اس میں عورتوں کے لیے کوئی عیب کی کوئی تانے کی بات نہیں ہے کام الگ الگ ہیں انبیاء کرام مردوں میں سے ہی آنا اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کیوں اس لیے کہ جو نبی بن کر آئے گا وہ حسین و جمیل ہوگا معاشرے کے لوگوں میں سب سے اچھا آج تک جتنے نبی آئے ہیں کوئی عیب والا نبی نہیں آیا کوئی کانا کوئی گنجا کوئی لولا کوئی لنگڑا وہ صرف قادیانی نے کانے نے کہا کہ میں نبی ہوں ورنہ کوئی نبی کانا گنجا لولا لنگڑا نہیں آیا سب حسین و جمیل آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت کہ آپ سے پہلے کسی نے جنا ہی نہ ہو حسان ابن ثابت کہتے ہیں اگر کوئی ماں یا بیٹی نبی بن کر آتی تو وہ بھی حسین و جمیل ہوتی پھر اس کی محنت سے دین پھیلتا تو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے دین کی وجہ سے مگر شیعاتین کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ حسین ہے اس لیے اس کی گرویدہ ہو گئے ہیں اس کے لائق نہیں ہے جب کوئی نبی بن کر آئے گا وہ پھر امامت بھی کرے گا وہ پھر معذن بھی بنے گا اور عورت کے لیے ہر وقت میں نماز پڑھنا ممکن نہیں تو پھر کچھ ایسے دن بھی آ جائیں تو وہ کہے کہ نہیں فی الحال میں نماز نہیں پڑھا سکتی فی الحال تم چلو ان کے لائق نہیں ہے ان کا کام دوسرا ہے اگر وہ جو نبی بن کر آئے گا وہ رات میں بھی کام کرے گا دن میں بھی کام کرے گا رات دن ایک کرے گا کوئی ماں یا بیٹی اگر نبی بنے گی نبنی بنے گی تو پھر کیا وہ رات دن کام کر سکتی ہے لیکن ہماری تاریخ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ایک واقعہ تو بہت ہی حیرت ناک ہے ایک عورت نے دعویٰ کر مارا کہ میں نبی ہوں لوگوں نے کہا تو کیسے نبی ہے علماء نے حدیث پیش کی اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہا یہ فرمایا نا کہ میرے بعد نبی نہیں یہ کہا کہا کہ نبڑی نہیں میں نبڑی ہوں نبی نہیں ہوں لیکن حیرت کی بات تو اس وقت سامنے آئی اسی دور میں ایک نبی صاحب کھڑے ہو گئے یہ نبڑی وہ نبی تو دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا آخر دونوں کی صلاح ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی اور مہر میں کیا طے ہوا اس نے کہا کہ جب میں نے تجھے تین نمازیں معاف کر دی مہر میں دیا گیا کہ نماز کا معاف ہونا صرف ڈرامے کیے جا رہے تھے نہ کوئی نبی تھا نہ نبڑی رجالا مردوں کو بھیجا انسانوں کو بھیجا بشر کو بھیجا کسی دوسرے کو نہیں بھیجا اولم افلم یسیرو فی الارض تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر فیم كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پھر وہ دیکھتے کہ جب پرانے زمانے میں نبی آتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے تو کیا انجام ہوتا تھا کئی كَانَ عاقیبا کیسا انجام تھا اللہ دین قَبْلِهِمْ قبل ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وَلَدَارُ دار الآرت خیب اور آخرت کا گھر بہتر ہے للدینت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو سمجھتے نہیں ہو کہ نبی کا مرد ہی ہونا مناسب ہے اور انسان ہی نبی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو اور آمدم برسر مطلب ایمان والوں کو یہ قصہ سنایا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح بھائیوں کی تمام تدبیریں ناکام ہوئیں اللہ نے جو مرتبہ حضرت یوسف کو دینا تھا وہ ملا اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ ملنا ہے وہ مل کر رہے گا دین غالب آئے گا اور مکہ والوں کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں گی وہ کنویں میں ڈالنے کی کوشش وہ مصر میں بیچنے کی کوشش اور پھر شیطان کی جیل میں ڈلوانے کی کوششیں وہ ساری کوششیں ناکام ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام آخر بادشاہ بن کر رہیں گے اسی طرح یہ دین غالب آ کر کے رہے گا لیکن ایک زمانہ چاہیے منزل کے پانے کے لیے اسی کی طرف اشارہ کیا حتی یہاں تک کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے غلبہ کب ہوتا ہے دین کو حتی اذا تیاسا الرسل یہاں تک کہ اس طیاسا رسول جب مایوسی کے قریب آ لگتے ہیں رسول اللہ سے نہیں نعوذ باللہ حالات سے مایوس ہوتے ہیں کہ اب کوئی نہیں ایمان لائے گا اب تحریک ناکام ہو گئی کوئی نہیں جڑا ہمارے ساتھ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا اور وہ یقین کر لیتے ہیں قد قُذِبُوا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا جَاءَهُمْ نَسْرُنَا آگئی آ گئی ہماری مدد ان کے پاس اس طرح آتی ہے اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت یہاں تک کہ حالات سے مایوسی کے کنارے آ لگ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمیں جھٹلا دیا گیا ہماری تحریک ناکام ہو گئی جا ہم نصرنا آ گئی ہماری مدد سارے نبیوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے اے ایمان والو تم بھی اسی طرح کے حالات کے منتظر رہو مگر یہ آیت قرآن کریم کی مشکلات میں سے ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا یہ لفظ قَدْ قُذِبُوا بھی پڑھا گیا اور قد کذبو بھی پڑھا گیا تین بڑے کرا مشہور ہیں جن کی سبا آپ کہتے ہیں ان تین میں وہ تین سات ان سات میں سے تین نے پڑھا قد کذبو اور چار نے پڑھا کذبو اور امام حفظ جن کی قرآت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا کذبو اگر کذبو پڑھیں تو پھر معاملہ آسان ہے نبیوں نے گمان کر لیا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا یعنی لوگ نہیں مانے اور اب کوئی ایمان نہیں لائے گا ایک دم اللہ کی مدد آ گئی اور دین کو غلبہ ملا اور لوگ ایمان بھی لے آئے اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی ہو گیا کیا فیصلہ ہوا جی امن منشاہ تو نجات دی گئی من نشا جس کو ہم نے چاہا فنجیا نجات دی گئی من شاح جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات ملی اور جن کو ہم نے چاہا کہ عذاب سے دو چار ہوں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں واپس کی جا سکتی ہے ہماری پکڑ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے کلزیبو اگر کہیں تو پھر آسان ہے کہ جھٹلایا گیا لیکن اگر آپ پڑھیں کزیبو تو پھر علماء کرام سمجھیں گے کزیبو کا معنی ان سے جھوٹ بولا گیا تو کس نے جھوٹ بولا علی اعظم باللہ کیا نبیوں نے یہ سمجھا کہ جو ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا مدد کا خزیبو وہ جھوٹ بولا گیا تھا اور مدد نہیں آنے والی ہے اور وعدہ پورا نہیں ہونے والا ہے استغفر اللہ اگر یہ معنی کریں گے تو کیا نبی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا استغفر اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر کیا مطلب ہے اس کا دو تفسیریں کی گئی بس وہی دو یاد رکھی اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ کزیبو کی تفسیر بھی کزیبو ہے بے شک لفظ کزیبو ہے لیکن یہ تابع ہے کزیبو کے اور اس کے معنی بھی وہی ہے کہ ان کو کزیبو جھٹلایا گیا اور دوسری تفسیر حضرت امن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور پھر بعد کی امت نے بھی اسی کو قبول کیا وہ کیا ہے کہ لفظ کزیبو ہی ہے لیکن نبیوں نے نہیں سمجھا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا بلکہ ان کے اتباع نے سمجھا ان کے بعد کے لوگوں نے سمجھا انہم قد کذبو انہوں نے یقین کر لیا قد کذبو کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا کس نے جھوٹ بولا جن جو لوگ ایمان لائے تھے نہ نبیوں کی طرف ہی نسبت کیجئے لیکن جھوٹ کی نسبت کس کی طرف اللہ کی طرف نہیں اتباعہم ان کے پیروکاروں کی طرف نبی یہ سمجھے کہ اگر ایمان لانے والے سچے ہوتے اور وہ واقع پکے مومن ہوتے اللہ کی مدد آ جاتی ابھی تک جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم سے کہا کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لے آئے یہ دل سے نہیں کہا یہ سچی بات نہیں کہی بلکہ ان کے اندر ابھی ایمان کی جو اصلی حرارت ہے وہ نہیں آئی انہم قد قذبو کہ ان کو ان سے جھوٹ بولا گیا مگر کس نے جھوٹ بولا اتباع نے جھوٹ بولا زیادہ تر حضرات نے پہلا ترجمہ کیا ہے کہ کزبو کو کس کے تابع کر دیں کس کے ہمارے ترجموں میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے فنجی من نشا پھر نجات دیتے ہیں ہم اور بتانا کیا مقصد ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دین کا کام کریں بس آپ آئے لوگوں کلمہ پڑھو لوگوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے خدا کا عذاب آئے آپ بچ کے لوگ سر مر گئے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک زمانہ گزرتا ہے ایک عرصہ درکار ہے محنت ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اس میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں اور کئی مرتبہ لگتا ہے کہ تحریر ختم ہو گئی اب شاید ناکام ہو گئے ہم کبھی کنویں میں گرتے ہیں لگا کہ ختم ہو گیا چراغ تو گل ہو گیا کبھی بکتے ہیں لگتا ہے کہ بکنے والا اب کیا کام کر سکتا ہے اور کبھی جیلوں میں جاتے ہیں لگتا ہے کہ جو شخص پسے دیوار زندہ چلا گیا اب کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود ایک وقت آتا ہے اس کے اللہ کے نصرنا آ جاتی ہے ان کے پاس اللہ کی مدد فنجی امن نشا تو نجات دی جاتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اور نہیں لوٹایا جا سکتا ہمارے عذاب کو مجرم لوگوں سے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم یہ جو ہم نے قصے سنائے پہلے دوسرے انبیاء کے اور اب رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کا لقد کان یقیناً فی قصصہم ان کے بیان میں عبرت للالباب عقل والوں کے لیے بہت سبق بہت عبرت ما یفترا حدیث کان حدیثا اور اس میں ایک تو عبرت ہے اس سے سبق حاصل ہوتا ہے ان قصوں کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے اور دوسرے ان قصوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کسی کا گڑا ہوا نہیں ہے اگر یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا ہوتا تو ان قصوں کی گتھیاں کیسے کھلتا یہ ان رازوں کو کیسے بتاتا جو یہود و نصارہ کو معلوم نہیں تھے جو انہوں نے گڑبڑی کی تھی اس کی نشاندہی کیسے کرتا ما کان حدیثا نہیں ہے یہ قرآن ایسا یس طرح جس کو گڑا جا سکے ولیکن تصدیق بین یدی بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس کے سامنے ہے وہ تفصیل کل اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور گزشتہ کتابوں کے اندر جو گڑبڑ کی تھی اس کو بھی کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اس قصے کے اندر جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ اور مہربانی علی قومی ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہے تو سب کے لیے ہدایت ہے تو سب کے لیے رحمت مگر اس کی مہربانی اور اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایمان والے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے ان کو اس سے بھی فائدہ نہیں صدق اللہ مولانا العظیم